أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في أوسط اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالی کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامین کرام اس قسم کے دینی جلسے نہ میرے لیے نئے ہیں نہ آپ کے لیے نئے ہیں اب تو جل سے کرنا جلوس نکالنا تقریریں سننا سنانا ایک ہمارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے ہر آئے دن مختلف عنوانات سے ہمارے سامنے سیرت طیبہ کے مختلف گوشے مختلف انداز سے آتے رہتے ہیں یہ ہمارے علماء کرام اور اکابرین اور بزرگان دین کی ذرہ نوازی ہے ان کا احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضرات میں نہ کسی کہے ہوئے عنوان کو دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں اور کوئی نیا عنوان سیرت کا کوئی نیا گوشہ جس کو میں نے اپنی تحقیق سے معلوم کیا ہے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے آنکھوں پر جو پٹی بنی ہوئی ہے غفلت کی اور اغیار کی تہذیب اور تمدن کی جو چربی لگی ہوئی ہے اور وقت کے پرائین دجال اور وقت کے جھوٹے خداؤں کا جو چشمہ لگا ہوا ہے یہ اللہ کرے اگر نکل جائے غفلت کی نیند سے ہم جگ جائیں اتنی رات گئے ہمارے علماء کرام اور اکادرین کو ہمیں زحمت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کون سی بات نہیں ہے کیا مسلمانوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ نماز فرض ہے کیا یہ پتا نہیں ہے کہ داڑھی منانے والا آقا کی شفاعت سے محروم ہوگا آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نہیں لے گا دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارے گا اور قیامت کے اندر پیسے کون سی نئی بات ہے بے پردہ عورت جس کو آقا نے ایک بدکار عورت سے تجویز دی کیا شک ہے کیا شبہ ہے اس عورت کے منہوس ہونے میں اس عورت کی تباہی اور بربادی اور جس گھر میں رہتی ہے اسے لے ڈوبنے میں کون سی بات نہیں ہے اللہ کے وجود کی بات پیغمبر کے رسالت کی بات کلام پاک کے باروں کی بات حدیث پاک کی سچائی اور صداقت کی بات کون سی بات نہیں جانتے آپ کیا یہ نہیں جانتے کہ سود حرام ہے لون لینا حرام ہے فکسڈ ڈپازٹ حرام ہے اور اس کا کرنے کرانے والا اور اس کام میں ملوث اپنی ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ وہ کام کرتا ہے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ اور سور سورنی کے ساتھ کیا یہ بات مسلمانوں کو معلوم نہیں کون میں کا لال ہے جو آئے اسٹیج پر اور بتائے اور کہے کہ مولانا مجھ میں ہمت ہے کہ میں اگر ماں زندی ہو ستر سال کی بوڑھی ہو نبے سال کی بوڑھی ہو سو سال کو پہنچ چکی ہو دادی ہو چکی ہو نانی ہو چکی ہو اور اسے مادر ذات برہنا کروں گا اور وہ کام کروں گا جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور ایک عاشق معشوقہ کے ساتھ کرتا ہے کسی میں ہمت کیا آخا نے یہ بات نہیں فرمائی اگر یہ فتوا دیوبندی ہوتا ہم بریلی میں جا کر پناہ لے لیتے اگر بریلوی کا فتوا ہوتا ہم دیوبند میں جا کر پناہ لے لیتے اگر نظام الدین کا فتوا ہوتا ہم مودودی کے پناہ گاہ میں پناہ لے لیتے اگر جماعت اسلامی کا فتوا ہوتا تو ہم جو ہے تبلیغی جماعت میں جا کر پناہ لے لیتے یہ تو آقا کا فرمان ہے دنیا کی ہر جماعت دنیا کی ہر تنظیم ہر کلمہ پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور زمین اوپر جا سکتی ہے اور سمندر میں آگ لگ سکتی ہے آقا جھوٹ نہیں کہہ سکتے اور یہ تو وہ ہے کہ جب ماں زندی ہو حدیث کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ زندی ماں کی آبرو لوٹتا ہے یا مری ہوئی ماں کی آبرو لوٹتا ہے اگر ماں بڑی ہری ہو رات کے سناٹے میں تاریکی میں قبر کھودنے کا ایک لوہے کا آلہ لے کر وہ جاتا ہے ماں کی قبر تلاش کرتا ہے ماں کی قبر کو کھودتا ہے اور کفن کو پھاڑتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے ہے کسی میں ہمت جو اس بات کو جٹلا سکے کون سی بات آپ کے لیے نئی ہے کیا قرآن نیا نازل ہونے والا ہے کیا بخاری نہیں آنے والی ہے کیا پیغمبر نیا آنے والا ہے کیا جب رہی ایک اور مرتبہ آنے والے ہیں وہی نماز وہی دین وہی سنتیں وہی حج وہی کلام پاک کے پارے وہی بخاری شریف کے پارے اللہ وہی پیغمبر وہی کعبہ وہی نبی کا روزہ وہی اگر نہیں رہا بلون مسلمان نبی کا غدار نبی کا دشمن تو وہ نہیں رہا سب کچھ وہی بدل بدلا تو تو بدل گیا یہی قرآن تھا جنات آئے شیاتین کے ایک قسم ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کتنے جلسے چاہیے تجھے یہ محنت اگر کسی پتھر پر کرتے پتھر پانی دے دیتا ریگستان پر کر دیتے وہ زرخیزی دے دیتا وہ کھیت اگا دیتا کسی گلی کے کتے اور سور پر محنت کرتے وہ انسانوں کا کلام کرتا انسانوں کے لیے خدمت کرتا تیرے چہرے پر نبی کی سنت نہیں آ سکی تیری ماں بہن اور بیٹی پر بیوی فاطمہ کا پردہ نہیں آ سکا کیا زبان سمجھ میں نہیں آتی تجھے یا مسلمان باقی رہنا تو نہیں چاہتا آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا اسلام پسند ہے نہیں آخا پسند ہے نہیں ہے ایک طرف آخا سے محبت کا دعویٰ ایک طرف مسلمان کا دعویٰ اور یہ چہرہ یہود نصارہ کا بش کا ٹونی ولیر کا اور ان حرام زادوں کا جنہوں نے ہماری ماؤں کی آبرو کو بوسینیا کے اندر لوٹا جنہوں نے فلسطین کے اندر قتل و غارت گری کا ننگا ناچ ناچا ایک کتے کا خلیا اپنا لیتا ایک سور کی شکل اپنا لیتا امکان تھا کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاتا نبی کے غدار نبی کے دشمن مسلمان ماں اور بہنوں کی آبر لوٹنے والے کیا ملا تجھے نبی کے چہرے سے بغاوت کر کر ماں اور بہنوں کی عزت عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کر کر تجھے کیا انعام ملا کی ایک جگہ پرانے شریف کی کچھ آیتوں کو سنتی ہے انا سمینا قرآن اجوا یہی اللہ رشدیفا بھی نہلن مشری کا بربینا دیرا ایک مرتبہ کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نہیں کلام پاک کے تیس پارے نہیں کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتیں نہیں بخاری شریف نہیں ترمیزی نہیں ابو داؤد نہیں خانخواہوں کے چکر نہیں تبلیغ کے چلے مہنے اور سال نہیں اصلاح معاشرہ کے اجلاس نہیں جلسے نہیں جلوس نہیں کتنا کلام پاک فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہوگا انا سمینا اور آنا آ جا یہ وہ ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے سامنا بھی جنات کے بات سمجھ میں آ گئی تو نے قطرہ کی تیرے کان میں اذان دی گئی تیرے کان میں اقامت کہی گئی تجھے ابوکر نام رکھا گیا تجھے عائشہ نام رکھا گیا تجھے صدیق نام رکھا گیا تجھے غوث نام رکھا گیا تجھے کلام پاک سمجھ میں نہیں آیا پامنا بھی ایک رکاق کی آیتوں کو سن کر جنات جیسی شرارتی مخلوق صاحب ایمان بن جائے اور جیسا جریل بہادر قتل کے ارادے سے نکلتا ہے اور اپنی بہن کے پاس پہنچتا ہے کسی طریقے سے واقعہ جانتے ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں کلام پاک کی سورت کی ابتدائی آیتیں اندنی ان اللہ لا الہ الا انا دری کہتے ہیں کہ بس بس بس کر میں ایمان لانا چاہتا ہوں کلام پاک کو پڑھنا چاہتا ہوں وہ بہن بھی حضرت عمر ابن قطاب کی بہن تھی انہوں نے کہا لاس الا الحرن صرف گندگی ہے اور کفر خباست ہے داڑھی مڈانا نجاست ہے بے نمازی یہ گوبر اور سور کے پاخانے سے بدتر ہے یہ بے حیائی اور بے شرمی اور یہ گھروں کے اندر ہونے والا ننگا ناچ میرے اللہ کی قسم ایک طرف سور کے خون سے اس گھر کو ناپاک کر دیا جائے کتے کے پاخانے سے ناپاک کر دیا جائے اور دوسری طرف ان رنڈیوں کے گانوں کو رکھا جائے اور ان حرام زادوں کے بول کو رکھا جائے میرا اللہ کی قسم آسمان کے فرشتے کہیں گے کہ یہ سور کا خون اور یہ کتے کا پاخانہ یہ تو صاف ہو جائے گا لیکن یہ جو گانا ہے اور یہ میوزک ہے یہ بے حیائی ہے یہ بے پردہ عورت ہے یہ منہوس بے نمازی ہے یہ داڑھی مڈا مرد ہے یہ سوت کھا کر ماں کا تیس مرتبہ بلاکار کرنے والا یہ بیٹا ہے آقا نے فرمایا شریعت کہے گی فرشتے بتائیں گے کہ یہ اس سے بدتر ہے سلمانوں اپنے گھروں کو سور کے خون سے بدتر چیز سے رنگ رہے ان کو تو بات سمجھ میں آ گئی جو آخا کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا عمر طواف کی نیت سے نہیں نکلا تھا عمر عمرے کی نیت سے نہیں نکلا تھا عمر حج کی نیت سے نہیں نکلا تھا تو یہاں پر آیا دین کی بات سمجھنے کے لیے تو مسجد میں جاتا ہے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے تو اصلاح معاشرہ سیرت کے جلسوں میں جاتا ہے اپنے دل کی دنیا بدلنے کے لیے عمر قتل کے ارادے سے گیا سورہ تاہ کی آیتوں نے اس کی دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اللہ کا قرآن تجھے نہ بدل سکا بخاری کی روایتیں تجھے نہ بدل سکی خان خواہوں کی روایتیں تجھے نہ بدل سکی مدارس تجھے نہ بدل سکے چاہتا کیا ہے تو کیا چاہتا ہے اسلام کے ساتھ وفاداری اسلام کے ساتھ غداری تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا اے منافق اب اسلام میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں یا تو تو مسلمان بن جا یا تو نکل جا میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج نہیں میرے آخا تیرے درود کے محتاج نہیں تیری وجہ سے آج مسلمان کٹ رہا ہے تیری وجہ سے آج مسلمان پٹ رہا ہے تیری وجہ سے میرے اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ دینی اجلاس کے اندر فرشتے آتے ہیں پر پھیلاتے ہیں اور اجلاس کے اختتام پر اللہ کے یہاں رپورٹ دے کر لے جاتے ہیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں موت کے بعد قیامت کے دن مجھے اپنے بول کا جواب دینا پڑے گا اے داڑی منڈے اے بدین اے نبی کے دشمن اے سنتوں کے جنازہ نکالنے والے اے شرم حیا کی چادر کو چاک چاک کرنے والے گھر گھر کو سنیما کا اڈا بنانے والے ناچ گانے کا اڈا بنانے والے اے جرو کے غلام اے اولاد کے غلام اے زمین کے پجاری اے پتھر کے پجاری اے و دولت کے پجاری اے شیطان کے پجاری اے ابو جہل کی نسل ابو لہب کی ناجائز اولاد فرون ہارون شداد کی نسل میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ آنا ہے اتروں کی سلمی کہ آنا ہے پوری طریقے سے اسلام کے اندر آ جا یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ منافقوں کا کام ہے اور یہ اسلام دشمنوں کا کام ہے کیوں داڑھی میں تجھے ایک نظر آتا ہے تجھے پردے میں کیا ایک نظر آتا ہے تجھے پران میں کیا ایک نظر آتا ہے عمر فاروق جاتے ہیں کلام پاک کی آیتیں سن کر دل بدل جاتا ہے اور آخا کے دربار میں ایمان لے آنے کے لیے چلے جاتے ہیں آخر تیری دنیا کیوں نہیں بدلتی تیری زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا وہی نمازیوں کی تعداد شادی کے اندر وہی خرافات وہی بے حیائی وہی بے پردگی وہی گورو کی غلامی قرآن بدل گیا سمجھ میں نہیں آتا تجھے میرے اللہ کی قسم یہ فلسطین جو حالت بنی ہے افغانستان کی جو حالت بنی ہے عراق کی جو حالت بنی ہے صومالیہ کی جو حالت بنی ہے سوڈان کی جو حالت بنی ہے الجدائر کی جو حالت بنی ہے اور گجرات کے جس سبق کو تو پڑھ چکا ہے میرے اللہ کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم دنیا کے اندر کوئی کافر کوئی میں کلال ایسا نہیں پیدا ہو سکا جو نبی کے غلام کو مار سکے نبی کی غلام عورت نبی کی باندھی کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کر سکے کوئی میں کلال نہیں پیدا ہو سکا اگر پیدا ہوا ابو جہل کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا انجام کیا ہوا اتبا کا انجام کیا ہوا سیبا کا انجام کیا ہوا عبداللہ ابن سبا کا انجام کیا ہوا عبداللہ ابن اوئی ابن سلول کا انجام کیا ہوا تاتاریوں کا انجام کیا ہوا رشیا کا انجام کیا ہوا اور اس وقت امریکہ کتنی ذلت اور کتنی تباہی اور بربادی کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں آپ کو کیا پتا تو جھوٹی بھرم رکھے ہوئے ہیں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے سب کچھ برباد ہو چکا ہے انتریت فرون کی طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے کون اسلام کے سامنے کھڑا ہو سکا ایسر میں ہمت تھی کسرا میں ہمت تھی روم اس وقت اس وقت کے سو امریکہ کے برابر طاقت اور قوت رکھنے والا تھا یہ بیچارہ امریکہ یہ کمزور بزدل چوہے سے زیادہ ایک نہتے ملک پر حملہ کرنے کے لیے وہ نیٹو کی فوج بناتا ہے کئی ممالک سے بھی مانگتا ہے لیکن اس وقت وہ روم میں طاقت تھی وہ روم میں قوت تھی ہمت تھی جرت تھی شجاعت تھی لیکن یہاں صدیق و فاروق یہاں سارا اکرام اور صحابیات یقیناً پیون لگے کپڑوں کے اندر تھے یقیناً گھروں کے اندر فقر و فاقے کا دور دورہ تھا یقیناً پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے اور ان پر الزامات لگائے جاتے تھے شاعر کا ہی کہا جاتا تھا یہ تمغہ دیا جاتا تھا لیکن اس حالت کے اندر کے پیٹ پر پتھر بجے ہوئے تھے اس حالت کے اندر کے جسم پر پیون لگے کپڑے لگے ہوئے تھے اس حالت کے اندر گھر کے پکڑے پاکے کی وجہ سے تیل چراغ کے تیل کو شہری تاریخ کے اندر استعمال کیا جاتا تھا اس حالت کے اندر کہ گھوڑے کی لیپ کو پانی میں ڈال کر اپنی جسمانی قوت کی بقا کے لیے مجاہدین استعمال کیا کرتے تھے میرے رب نے فرمایا علی بندی روم کے مسلمانوں میرے عزت کی قسم میری جلالت کی قسم روم شکست کھا گیا پارے مکہ نے مشرقین نے اسلام مسلمان دشمنوں نے کھانے کو ان کو کھانا نہیں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں <clears throat> چیتڑے اوڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر فخر فاقہ ہے یہ روم کو شکست دیں گے مسلمان میرے اللہ کی قسم حالت گجرات کی ہو حالت دنیا کے اندر فلسطین کی ہو یہ تیرے داڑھی بڑھانے کی وجہ سے یہ تیرے دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ تیرے امریکی اور انگریزوں کی تہذیب و تمدن کو اپنانے کی وجہ سے اگر تو قرآن پر آ جائے گا اگر تو حدیث پر آ جائے گا اگر تو سنتوں کی طرف آ جائے گا میری ماں میری بہن میری امت کی بیٹی اگر تو حضرت فاطمہ کی شرم و حیا کی چادر کو اپنا لے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قطعہ کی شرم حیا عصمت عفت اور پاک دامنی کے لباس کو لباس کو ڈالے دوں میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی زد و جلالت کی قسم دنیا کے اندر نہ کوئی ڈراؤن سیارہ جو ہمیں برباد کر سکے دنیا کے اندر کوئی اے کے پارٹی سیون دنیا میں کوئی بارود نہیں پیدا ہو سکا کوئی ہتھیار پیدا نہ ہو سکا جو محمد کے غلاموں کے سینوں کو چیر دے ہم جب اللہ کے تھے یہی عمر تھے جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جب باقی ٹاکی نہیں تھی جب موبائل نہیں تھا جب جو ہے سولار سسٹم نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا ای میل نہیں تھا ایس ایم ایس نہیں تھا تو مسلمان جب تو اللہ کا تھا اللہ کے نبی کا تھا اور جب تیرا اونڈا بچھونا دین تھا شریعت تھا تھا اسلام یہ ہوائیں تیری تھی یہ زمین کا نظام تیرے لیے تھا یہ آسمان کا نظام تیرے لیے تھا یہ سمندر تیرے لیے تھے یہ چاند یہ ستارے اور یہ سورج یہ نظام ان دنیا خیخ کہ جب تو آخرت کے لیے بن گیا تھا آخرت تیرا مقصد تھا قبر کی تیاری تیرا مقصد تھی مسجدوں کو آباد کرنا تیرا مقصد تھا اے لائے کریمت اللہ تیرا مقصد تھا اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنا تیرا مقصد تھا کفر کو مٹانا شرک کو مٹانا بت پرستی کو مٹانا توحید کا ڈنکا بجانا اللہ کے قرآن کو عام کرنا نبی کی سنتوں کے نور سے عالم کو منور کرنا تک تیرا مقصد تھا یہ ہوائیں اس پر تیرا حکم چلتا تھا یہ سمندر اس پر تیرا حکم چلتا تھا حضرت عمر نے حضرت ساریہ کو فرمایا یا ساریہ الجبل تیرا موبائل کا نیٹ ورک جام ہو سکتا ہے فیل ہو سکتا ہے ٹور جا سکتا ہے کرنسی ختم ہو سکتی ہے بیٹری لو ہو سکتی ہے لیکن عمر اللہ کا بنا عمر نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا میں نہیں جا سکتا جا تو ساریا کو کہہ دے کہ پہاڑ کی طرف آ جائے یہی عمر تھے کہ جنہوں نے دریائے نیل کی کو اپنے خط سے اپنے لیٹر سے اس کی کو ختم کیا تھا یہی تاریخ ابن زیاد تھے جو جہاد میں جاتے ہوئے انہوں نے کشتیوں کو آگ لگا دی تھی یہی جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے آنسو کے قطرے کے اندر ساٹھ ہزار عیسائی فوج کو انہوں نے غرق کر دیا تھا یہی عثمان تھے یہی صدیق تھے یہی فاروق تھے یہی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پہاڑ کب کب کام رہا تھا آخا نے اپنے پنجے سے مارا اور فرمایا اے پہاڑ تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید اور ایک پیغمبر موجود ہے اس حوالے سے پہاڑ خاموش ہو گیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر گئے آج تو کہتا ہے کہ ہاں اقلیت کے ہیں آج تو کہتا ہے مائنارٹیز میں ہیں آج تو کہتا ہے کہ تعصب کیا جا رہا ہے آج تو کہتا ہے کہ پولیس ہماری دشمن ہے حکومت ہماری دشمن ہے لکھ کر رکھ لے نہ بی جے پی نہ اسرائیل نہ امریکہ نہ یہودی کتے نہ عیسائی کتے نہ جانوروں کا پیشاب پینے والے ارے جب سورج ہمارے تابے تھا چاند ہمارے لیے مشکر تھا ہمارے ہماری باتوں کو مانا کرتی تھی زمین ہمارے لیے بچھونا بنائی گئی تھی آسمان ہمارے لیے سایہ کرنے والا تھا بادل ہمارے حکموں پر چلنے والے تھے یہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا مشری یہ ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والا ان نمل مشرق نجس نجر قوم جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ ناپاک جو اللہ کے حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی یہ ناپاک قوم میرے نبی کے روزے کی جالی کو چھو نہیں سکتے یہ ناپاک قوم میرے اللہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہ ناپاک قوم ایمان اور اسلام کی بنیادوں کو چھو نہیں سکتے ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ ہمارے گھروں پر بمباری کرے کیا ان میں اتنی ہمت آ گئی اتنی جرت آ گئی ایک حاملہ مسلمان عورت کے پیٹ کو چاک کیا جائے حمل کو ہوا میں اڑایا جائے ترشول کے اندر اس کو چبویا جائے اور اس ترقی بلکتی ماں کے سامنے اس کو دیکھتے آپ کے سول حوالے کر دیا جائے میرے رب کی قسم مسلمان نہ زمین نے آج تک یہ منظر دیکھا ہوگا نہ آسمان نے ایسا ماحول دیکھا ہوگا جو بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ آج تو کر رہا ہے نبی کے دین سے دور ہو کر اسلام سے دور ہو کر قرآن سے دور ہو کر حدیث سے دور ہو کر میرے اللہ کی قسم یہ منظر نہ زمین کی مخلوق نے دیکھا ہوگا نہ آسمان کے فرشتوں نے دیکھا ہوگا تو ہی تو تھا افریقہ کے جنگلوں میں گیا آج کہتا ہے فلاں حکومت متاثر ہے فلاں محکمہ مسلمانوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تو بھکاری بن کر آیا بھیک لے کر جاتا ہے غیروں کے پاس ہماری ماں کی عزت بچا دو ہماری بیٹیوں کی عزت بچا دو ہمیں لٹنے سے بچا دو ہمیں پٹنے سے بچا دو ارے خیر امت بن کر آیا تھا اللہ نے تجھے کل تم خیر امتین کا لقب دیا اللہ نے تجھے امت بست کا کتاب دیا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے تجھے جنت میں بھیجے گا آئے تھا آیا تھا دنیا میں آخر میں لیکن جنت میں کوئی پیغمبر کی قوم اس وقت تک قدم نہیں رکھے گی جب تک کہ تو اور میں جنت کے اندر نہیں چلے جائیں گے آج جاتا ہے وزارت داخلہ کے پاس ہوم منسٹر کے پاس حکومت کے پاس کہ کافی روزی کو اللہ کی پوجا کرنے والوں ہماری مسجدوں کو بچا دو ہماری عبادت خانوں کو بچا دو ہمارے مدرسوں کو بچا دو ارے مسلمان تو ہاتم تائی بن کر آیا تھا عثمان غنی بن کر آیا تھا وادیاں بھر بھر کر تو نے سکا کیا ہے تو نے خیرات کیا ہے تو نے اللہ کے راستے کے اندر لٹایا ہے تو سخی بن کر آیا تھا تو دینے والا بن کر آیا تھا تو معلم بن کر آیا تھا تو ہادی بن کر آیا تھا تو رہبر بن کر آیا تھا تو پیاس بجانے والا ساقی بن کر آیا تھا تو روٹی دینے والا بن کر آیا تھا روٹی کی بھیک لینے والا بن کر نہیں کیا ہو گئی آج تیری حالت کیا تھا وہ مقام کہ سمندر ہماری بات مانا کرتا تھا اور جنگل کے درندے صحابہ کرام گئے اور جا کر عرض کیا ارے نکلو کہا کہ کیوں نکلے کہا کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر الا کلیمت اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں شرط یہ تھی نہ ہتھیار نہ تیر نہ کمان نہ تلوار نہ ایٹم بم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ ہم آخا کے غلام ہیں آخا کی غلامی کا حوالہ دیا جنگل کے درندے چلے گئے سام چلا گیا بچھو چلا گیا شیر چلا گیا چیتا چلا گیا اور یہ بزدل کی مجال مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرے مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں کو جلائے اس بزدل کمینے کی ہمت مسلمان عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے مسلمان عورت کی طرف قدم بڑھائے اس کی عزت اور آبروں کو لوٹنے کے لیے مسلمان اللہ کی قسم جب سے تو دنیا کا پجاری ہوا قرآن سے رشتہ تیرا کمزور ہوا حدیث سے تیرا رشتہ کمزور ہوا اللہ سے تیرا رشتہ کمزور ہوا کعبے سے تیرا نیٹورک ختم ہوا نبی کے گمبد قدرا سے تیرا رشتہ کمزور ہوا امریکہ کے ویٹ ہاؤس کو جب تو نے قبلہ بنایا اور فلم میں کام کرنے والے حرام زادے کتا کھانے والے سور کھانے والے زنا کرنے والے بدکاری کرنے والے ایسے عشرت کی زندگی گزارنے والے ہر رات اپنے پہلو کے اندر ایک رنڈی کے ساتھ نئی رات گزارنے والے جب سے تو نے ان کے طور طریقے اپنائے اللہ کا عذاب تیرے لیے ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اندر ان عیسائیوں کے اندر ان مشرقوں کے اندر ان یہودیوں کے اندر اور ان امریکی کتوں کے اندر اور ان عیسائیوں کے اندر اللہ نے ہمت دے دی کہ جاؤ آخا نے فرمایا حضرات صحابہ صاحب کو ایک زمانہ آئے گا مسلمان قوم ایسی ہو جائے گی جیسے پانی میں ایک کا پانی کا کا کیا کرتا ہے جب پانی داہنی طرف جاتا ہے ریت سے تن کا ادھر چلا گیا کھڈے میں گرا تو کھڈے میں گر گیا بائیں طرف گیا تو بائیں طرف چلا گیا رک گیا تو رک گیا اور فرمایا ایسے اقوام ان پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا جنہوں نے بڑر کی کامیابی کو دیکھا ہو جنہوں نے ماس اور موبس کے ہاتھوں ابو جہل کے لاشے کو دیکھا ہو اور جنہوں نے ابو لہر کو سڑتا گلتا مرتا ہوا کتے اور سور کی موت ہوتا ہوا دیکھا ہو اور جنہوں نے کبھی ناکامی کی شکل نہ دیکھی ہو و پاک کے باوجود تندرستی کے باوجود ہمیشہ انہوں نے فتح اور کامیابی کے جھنڈے کو لہراتا ہوا دیکھا ہو جنہوں نے تبوک کا ناری دیکھا ہو کنڈک کا ناڑکا دیکھا ہو عہد کی کامیابی دیکھا ہو ہجرت کی کامیابی کو دیکھا ہو اور پکے مکہ کی کھلی ہوئی کامیابی کو دیکھا ہو ان کو یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی انہوں نے کہا کیا اس وقت ہم کم حالت میں ہوں گے یعنی تعداد کم ہوگی آقا نے فرمایا نہیں تعداد تو کم نہیں لیکن تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے یہ قوم گر جائے گی حکومت دنیا وہ کراہیت الموت دنیا دنیا دنیا دنیا مال دولت روپیہ پیسہ جگہ جگہ قارون کی نسل جگہ جگہ فرعون کی نسل ماں کو چھوڑ کر کوئی امریکہ جا سکتا ہو ڈالر کمانے کے لیے ماں کی ممتا کو قربان کر کے جا رہا ہے کوئی بیوی کی حق زوجیت کی قربانی دینا چاہے اور وہ دینار و درہم کمانے کے لیے کوئی قطر جا رہا ہے کوئی سعودی جا رہا ہے مال چاہیے دولت چاہیے بچوں یتیمی کی زندگی گزارے بیوی دیوگی کی زندگی گزارے ماں لاٹھی کے بغیر زندگی گزارے باپ تڑپتا رہے بلکتا رہے یاد کرتا رہے مجھے ڈالر چاہیے مجھے یورو کرنسی چاہیے مجھے دینار چاہیے مجھے درہم چاہیے ارے جس اللہ نے کتے کی روزی لکھ دی ہو جس اللہ نے سور کا جو ہے غذا سور کی غذا کو مقدر کر دیا ہو اور جانوروں کی غذام کو اللہ نے مقدر کر دیا ہو اے نبی کے غلام کیا ماں کی پیٹ میں خدا نے تیری روزی کو لے لے گا بتا تو صحیح کتنے دولت کے پجاری کتنے مال کے پجاری نہ ماں کی ممتا کا خیال نہ باپ کی شفقت کا خیال نہ بچوں کے پیار کا خیال نہ عورت کی بے کا خیال مال چاہیے مال مال دولت چاہیے بنگلہ چاہیے کوٹی چاہیے بال آ گیا مرے گا وہ کبھی شہادت کی دعا کرے گا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوگا ناپ میں اور گیس کے بل بوتے پر آکسیجن کے بل بوتے پر زندگی گزر رہی ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا نکالے گا نہیں ابھی اس سڑی دنیا میں رہنا چاہوں گا ابھی اس گندی دنیا کے اندر میں رہنا چاہوں گا کیوں ماں کی ممتا کی قربانی دے کر باپ کی شفقت کی قربانی دے کر اولاد کی محبت کی قربانی دے کر بیوی کی بیوگی کی قربانی دے کر یہ جو یورو کرنسی کمایا تھا ڈالر کمایا تھا دینار ابھی تو رہنا ہے آخا نے فرمایا یہ مال کی محبت اور یہ راہ شہادت سے فرار اختیار کرنا یہ دنیا کی محبت یہ جینے کی محبت جب آئے گی یہ قوم تباہ ہو جائے گی یہ قوم برباد ہو جائے گی سلمان اللہ کے لیے کب سدھرے گا تو کب سدھرے گا دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی سائنس نے ترقی کر لی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی دیہات شہر کا ماحول دینے لگے شہر ترقی یافتہ ممالک کا ماحول دینے لگے ایجوکیشن کے اندر تبدیلی آ گئی ہر چیز کے اندر تبدیلی آ گئی تو داڑھی مڈا کا داڑھی مڈا بے نمازی کا بے نمازی تیری زندگی میں کیوں تو تبدیلی نہیں لانا چاہتا تو کیا چاہتا ہے آخر میرے آخا کے چہرے کے اندر کیا ہے دیکھا تو داڑھی مڈانے والے نوجوان اگر تیری شادی نہ ہوئی ہو اور تیرے لیے لڑکی تلاش کی جا رہی ہو خدا نہ کرے خدا نہ کرے لڑکی کے چہرے پر بال نکل آئے داڑھی کی طرح اما نے کہا بہنا نے کہا کہ لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے رنگ بھی اچھا ہے تعلیم یافتہ ہے تحجب گزار ہے لیکن چہرے پر ذرا داڑھی کے بال آئے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن تو شادی نہیں کرے گا اس لیے کہ جس لڑکی کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں وہ مردوں کی شکل نظر آتی ہے اور جن مردوں کے چہرے سے بال غائب ہوتے ہیں کیا یہ ہجڑوں کی تصویریں نہیں ہیں عورت کے چہرے پر داڑھی آنا ہے تو مرد کے چہرے سے داڑھی غائب ہونا کیا یہ ہجڑوں والی بات ہے کیا ملتا ہے تجھے بج کا چہرہ اپنا کر ٹونی بلیر کا چہرہ اپنا کر سوائے خدا کی لانت کے تو سوائے تباہی کے بربادی یہ فلم میں کام کرنے والے کتے کھانے والے سور کھانے والے نبی کے مقابلے میں تجھے ان کے چہرے ہنسی نظر آئے مرنے کے بعد ان کا تو کلمہ پڑے گا یہ تیرے خبر کے اندر آ کر پاتیاں پڑیں گے قیامت کے دن میرے اللہ کی قسم یہ سانی ان کے منہ پر شرمگاہیں لٹک رہی ہوں گی جن کے چہرے تو بناتا ہے جن کی تہذیب اور جن کا کلچر تو اپناتا ہے لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے یہ چار روز کی زندگی ہے نہ امیروں پر نہ غریبوں پر نہ حاکموں پر نہ محکوموں پر نہ بادشاہوں پر نہ ریا پر ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا پیغمبر نہیں بچے اختاب نہیں بچے غوث نہیں بچے ابدان نہیں بچے وما محمد اللہ رسول قد کلک من قبل لکھے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پردہ پردہ کر چلے گئے آدم آئے دنیا سے رخصت ہو گئے کون سا انجیکشن لے رکھا ہے تو ملون نبی کے دشمن کون سا مسالہ لگا رکھا ہے کہ جو تجھے موت ٹچ نہ کر سکے موت کے دامن میں تو نہ جا سکے کل نفسنگ ذائقت موت ہر نفس کو موت کا مزہ سکتا ہے آگے کہا بولو کل تم جم مشیدہ مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو گنبت کے اندر کیوں نہ ہو موت آ کر رہے گی کون کو بچائیں گے یہ فلم میں کام کرنے والے کیا جواب دے گا قیامت کے دن کہے گا بہن بہنا فاطمہ تمہارے ابا کے چہرے میں عید نظر آیا اور یہ فلم میں کام کرنے والے اور یہ کرکٹ کے اندر لکڑی کا ٹکڑا لے کر بال لے کر ادھر سے ادھر بھاگنے والے کتے اور جمہوری اے فاطمہ تمہارے ابا کے چہرے کے مقابلے میں مجھے ان کا چہرہ پسند آئے گا مجھے یہ جو ضامیاں بدکار عورت جن کے چہروں پر آج ان کی شرم گاہ لگی ہوئی اور ان سے پیٹ نکل رہا ہے ان سے لہو نکل رہا ہے ان سے سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہے اور جہنم کے جہنمی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے بدترین طبقے میں ہمیں ڈال دے کہیں نچلے طبقے میں ڈال دے لیکن اس زانیہ فلم میں کام کرنے والی ہیروئن کے پاس ہمیں نہ رکھنا آج اپنی بیوی کو وہ شکل دینے کی کوشش کرتا ہے آج اپنی بیٹی کو وہ لباس دینے کی کوشش کرتا ہے کل کہنا فاطمہ تیرے چہرے میں ایک نظر آیا امی جان عائشہ تمہارے لباس میں ایک نظر آیا زینب مہانی تمہارے لباس میں ایک نظر آیا یہ دیکھو زانیاں رنڈیاں کتی اس کے لباس ہمیں پسند آئے کیا قیمت میں یہ کہو گے سلمانوں کیا ملتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے نبی کی نافرمانی کر کر کیا ملتا ہے عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کر کر کون کام آئے گا یہ حدیث خود ہے حدیث میں آقا نے فرمایا المرو من احبا قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا یہ داڑھی مڈے چہرے کن سے محبت کی نشانی یہ اخیار کا لباس یہ غیروں کا کلچر یہ ٹی وی یہ ناٹک یہ فلم اور یہ موبائل کے اندر میوزک اور یہ موبائل کے اندر گانوں کی رنگ یہ کیا بتاتی ہے کس قبیض سے کس مردار کتے سے تو محبت کرتا ہے نیامت کے دن پتا چلے گا جب تیرا حسر بش کے ساتھ ہوگا تیرا حشر ٹونی بلیر کے ساتھ ہوگا تیرا حسر کرکٹ میں کرکٹ کے جاڑی کے ساتھ فٹ بال کے جو ہے جاری کے ساتھ فلم میں کام کرنے والے زانی اور بدکار کے ساتھ ہوگا دنیا پیاسی ہوگی میرے محبوب کے دربار میں آئے گی کہیں اور تجھے پانی نہیں ملے گا وہاں رشوت نہیں چلے گی وہاں سکہ نہیں چلے گا وہاں روپیہ نہیں چلے گا وہاں انفرس نہیں چلے گا میرے محبوب میرے آقا کائنات کے مولا اور ساخی ہوں گے داڑی منڈے میری بے پردہ ماں اور میری بے پردہ امت کی بیٹی یہ کیمیکل لگانے والی یہ کاسمیٹک لگانے والی یہ شیمپو استعمال کرنے والی یہ قیمتی صابن استعمال کرنے والی یہ بیوٹی پارلر کے اندر جا کر رنڈیوں کی شکلیں اپنانے والی میری امی جان قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پیاس لگے گی حوض کوثر نظر آئے گا لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے نبی کے دشمن میری ماں میری امت کی بیٹی لکھ کر رکھ لے جب تو اور نبی کے دشمن یا آقا کے دربار میں جائیں گے کہیں گے آقا آپ نے خبر کے قاتل کو معاف کر دیا آقا آپ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے آخا مکے کی سرزمین کے اندر جنہوں نے کیچڑ ڈالا جنہوں نے کانٹے ڈالے جنہوں نے شاعر کہا جنہوں نے مجنون کہا جنہوں نے پاگل کہا جنہوں نے آپ کی بیٹی کو شہید کیا آقا آپ نے ان کو معاف کر دیا ہم تو آپ کے نام لیوا ہیں آپ کے غلام ہیں آپ کے ماننے والے ہیں آپ کے نام پر درود بھیجنے والے آقا ہم فلموں کے بہکاوے میں آ گئے دنیا کے کتوں کے بہکاوے میں آ گئے دنیا کی مال و دولت کی پوجا میں لگ گئے آقا ایک حوض کوثر کا پیالہ دے دیجئے ایک حوض کوثر کا گھوٹ دے دیجئے میرا میرے باپ کا خوش نہیں دیوبندی اور دیوبندی کے بانی کا قول نہیں رضا خانی اور احمد رضا کا قول نہیں کلام پاک کا انیس سو سورہ فرخان لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے مسلمان داڑھی مڈانے والے بے نمازی سوکھ کھانے والے دولت کے پجاری بہت کے پجاری عورت کے پجاری فلموں کے پیچھے بھاگنے والے ناٹک کے پیچھے بھاگنے والے سیاست کے پیچھے بھاگنے والے اور کوٹیوں کے پیچھے کھیت کلیان کے پیچھے بھاگنے والے ایک گھن پانی نہ تجھے دولت دے سکے گی نہ مال دے سکے گا نہ ایک کوٹھی دے سکے گی جس جورو کی غلامی تو کیا کرتا تھا وہ جورو تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی جس اولاد کے لیے تو نے خدا کو ناراض کیا تو نے نبی کو ناراض کیا یہ اولاد تجھے ماننے سے انکار کر دے گی میرے اللہ کی قسم جو نبی کے پاس جائے گا میری اماں میری امت کی بیٹی تو جائے گی پیاس کی حالت کے اندر آخا ایک گھنٹ سر کا پانی دے دو فقال الرسول یا ربی ان قومی تقدر حاضل قرآن محجورا رسول کہیں گے اے اللہ اے اللہ اس قوم کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اے اللہ آپ نے اس پہاڑ کو سونا بنا کر میرے قدموں کے نیچے ڈال دیا تھا اے اللہ اس قوم کے لیے میرے لا میری اولاد سے زیادہ پیارے میرے حسین کو کربلا کی زمین کے اندر میں نے شہادت کا پیالہ پلا دیا تھا اے میرے اللہ میرے گھر کے اندر نبے دن ہو جاتے میری بیوی عائشہ ایک چاند کو دیکھ لیتی دو چاند کو دیکھ لیتی تیسرے چاند کو دیکھ لیتی لیکن گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا اے اللہ اس امت کے لیے میں راتوں رات رویا کرتا تھا راتوں رات تڑپا کرتا تھا اور بے ہوشی مجھ پر تاری ہو جاتی تھی اے اللہ تو مجھ پر رحم کھاتا تھا لال کا باقی ان بحاد الحدیث اصفا کہ اے محمد کیا تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے ضائع کر دو گے چھوڑ دو چھوڑ دو اے اللہ ان کے لیے گھلتا تھا ان کے لیے مرتا تھا نہ بیٹی کے فخر فاقے نے مجھے مجبور کیا تھا نہ گھر کی تندستی نے اے اللہ سب کچھ میں نے اس امت کے لیے کیا ہر مرنے والا جب مرتا ہے کوئی بیوی کو بلاتا ہے کوئی اولاد کو بلاتا ہے کوئی جائیداد اور پراپرٹی کی جو ہے وراثت کے بارے میں وسیعت کرتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ دنیا سے جا رہا تھا میں نے امت کے لیے مغفرت کی بھیک مانگی تھی مولا میں نے دعا کی تھی ربی حبلی امتی جس کے لیے میں مرا جس کے لیے میرے دنداروں مبارک کو شہید کیا گیا جس کے لیے کافر کا زرا اور ہال میرے جسم میں چپ کر خون کا فوارہ نکل کر میرے اللہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اے اللہ جس کے لیے میں کانٹوں پر چلایا گیا جس کے لیے میری اوپر اونٹ کی اجڑی کو ڈالا گیا جس کے لیے تاریخ کی سرزمین کے اندر میرے جسم کو لہدان دیا گیا مانا جس کے لیے میں نے چمڑوں کو پانی میں بھگو کر شیب ابھی طالب کے اندر کھایا پتے چڑھائے مولا آج اس قوم کو میرے جانے کے بعد جس پر حسین قربان ہوا تھا جس پر عہد کے اندر حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے جس کے لیے بچوں نے اپنا لہو دیا تھا عورتوں نے اپنی جان دی تھی ہماری بیویوں نے جس کے لیے فخر فاقے کا سامنا کیا تھا ان کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا میری سنتیں پسند نہیں تھی میرا کلچر پسند نہیں تھا مولا کتے کھانے والوں کے طریقے سبر کھانے والوں کے طریقے زنا کرنے والے بیاض کرنے والے سبحان اللہ اللہ الحمدللہ کہہ کر اور مٹکے جو ہے ہلانے والی شرم کا اچھالنے والی ان عورت کے طور طریقوں پر پسند کیا آج یہ کس منہ لے کر میرے پاس شفاعت کی بھی مانگنے آئے ہیں مولا آج یہ کون سا منہ لے کر میرے پاس حوض کوثر کی بھی مانگنے آئے ہیں مولا آج یہ کون سا میرے پاس منہ لے کر آئے ہیں ان کے لیے میں مغفرت کا پروانہ تجھے دلا دو اے اللہ وقال الرسول یا ربی ان نا قومی تخذو حاضل کو آنا اے ٹی وی کے بیوی کے پجاری اے مال و دولت کے پجاری اے روپیے کے پجاری اے دنیا کے فلموں کے کام کرنے والوں کے نقالی بندر اے میری ماں رنڈیوں کی نقالی کرنے والی بیوٹی پارلر کے اندر جا کر بندریا اور کتیا کی صورت بنانے والی نہ تیرا باپ کام آئے گا نہ تیرا شوہر کام آئے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی نہ سر نہ زیور نہ زمین نہ کوئی خزانہ کام آئے گا میرا پیغمبر میرا آخا کہہ دے گا یا ان نہ قومی تخزہ آنا موجودہ اے اللہ میرے جانے کے بعد ان کو میرا طریقہ پسند نہیں تھا سلمانوں کیا ملتا ہے یہ یہودی کام آئے گا یہ عیسائی کام آئے گا کون کس کے کام آئے گا ارے آپ نے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا لقب کلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب زبی اللہ آدم علیہ سلاط والسلام کا لقب صفی اللہ عیسا علیہ سلاط والسلام کا لقب روح اللہ نو علیہ سلاط والسلام کا لقب نجی اللہ قوم آدم علیہ سلاط والسلام کے پاس جائے گی آدم علیہ السلام اللہ کے سفی ہیں اللہ کے قریبی بندے ہیں نہ تیری نماز کا بتا نہ میری نماز کا بتا نہ تیرے سجدے کا بتا نہ میرے سجدے کا بتا نہ تیرے سب کے خیرات کا پتا نہ تیرے اور میرے روزے کا پتا میرا اللہ میرا اللہ تیرے میرے حج کو یہ کہہ دے کہ لا لبیک کو سا دے میرا اللہ تیری میری نماز کو پرانی کپڑے کے پوٹلی کے اندر ڈال کر منہ پر مار دے میرا اللہ اس روزے کی ڈھال کو زخمی کر دے میرا اللہ یہ کہے کہ اب تک ایمان ولما یقل ایمان قلوبی کو تو اب تک تو مومن نہ ہو سکا تیرا کلمہ قبول نہیں ہم اللہ پر کیا حجت قائم کر سکیں گے جو صفی اللہ تھا جو خلیل اللہ تھا جو روح اللہ کا جو نبی اللہ تھا جو زبی اللہ تھا جو خلیل اللہ تھا یہ اللہ کے خلیل ہے اللہ کے جاہ و جلال سے کانپ رہے ہیں اللہ پوچھتا ہے لمن الملک اليوم آج کے دن ہے کسی میں ہمت این الجبارون این المتکبرون کہاں ہے دولت پر ناس کرنے والے کہاں ہے مال پر اترانے والے کہاں ہے حسن پر غرور دکھانے والے میری ماں میری امت کی بیٹی یہ تیرے چہرے کی سفیدی یہ تیرے بالوں کی گہرائی قبر میں جانے کے بعد کتے اور گدھے کی دن کی طرح ہو جائے گی میری اماں میری اماں یہ آنکھوں کا پتلی کا پانی جب دیمک پی لے گی اور تیرے ہڈیوں سے گوشت ہٹ جائے گا کون تجھے حسینہ کہے گا کون تجھے مس یونیورس کہے گا کون تجھے بیوٹی کانٹیسٹ میں شرکت والی محبوبہ کہے گا یہ حسن پانی یہ جوانی پانی میری اماں کچھ نہیں ملتا تیرے جسم کے بنانے سے تیرے بالوں کے بنانے سے یہ بال نہ بنے تو تیری شکل بھدی کی لگے یہ سانس صاف نہ کرے تیرے منہ سے گٹر اور بیت الخلا کی بدبو آنے لگے یہ آنکھ سے میل صاف نہ کرے یہ مہیلا چشمہ نظر آنے لگے یہ کان دھلے نہیں یہ لگے کہ گندے پانی کا چشمہ ہے گندے پانی کا تالاب ہے اماں کس زمین کے کس جو ہے جسم کے پیچھے کس شکل کو بنانے میں لگی ہے یہ شکل مٹی میں بننے کے لیے پیدا ہوا ہے جو خلیل تھا جو سفی تھا جو نجی تھا جو زبی تھا قوم جاتی ہے آدم کی اولاد جاتی ہے کہ آج ہمارے لیے سفارش کر دو آدم کانپ رہا ہے تیری میری کسی ہوش کی کسی ابدال کی کسی مفسر کی کسی محدث کی کسی نوازی کی کسی مقرر کی کسی دائی کی کسی وائس کی کسی ناسے کی کسی مفتی کی کسی محتمین کی کسی نازم کی کسی سخی کی کسی حاکم کی کیا مجال وہاں تو سفی کام رہا ہے وہاں تو نجی کام رہا ہے وہاں خلیل کام رہا ہے وہاں جو ہے نوح اللہ نجی اللہ کاپ رہے ہیں اور عیسا روح اللہ کاپ رہے ہیں سب کو اپنی اپنی فکر ہے تو داڑھی بڑھا کر بچ جائے گا تو نماز چھوڑ کر بچ جائے گا تو نبی کی سنتوں کو قتل کر کے بچ جائے گا میری اماں تو وقت عفت اور پاک دامنی کی چادر پر جلا کر بچ جائے گی اور ٹی وی دیکھ کر بچ جائے گی کابل کی نافرمانی کر کر بچ جائے گی اولاد کو یہودی اور عیسائیت کی راہ پر چلا کر بچ جائے گی کلیم اللہ موسا کاپ رہے ہیں تو ان پر آئی میرے پاس جبرائیل نہیں آئے تیرے پاس جبرائیل نہیں آئے جبرائیل تو لے کر جس پر آئے تھے آج وہ موسا کام رہا ہے وہ داؤد جس کے پاس زبور لے کر آئے تھے آج وہ داؤد کام رہا ہے جس کے پاس انجیل لے کر عیسا کے پاس آئے تھے آج وہ عیسا کاپ رہا ہے آج آدم ابو البشر ابو الانبیاء تمام غوثوں کا باپ تمام ابدال کا باپ تمام اختاب کا باپ تمام پیغمبروں کا تمام گوبیروں کا باپ آج اس میں ہمت نہیں آج وہ کب کب کاپ رہا ہے اللہ کے جاہو جلال کے سامنے میرے بھائی تجھے کیا بڑا ہے کہ تو اپنی آخرت کو غارت کر رہا ہے بڑے بڑے پیغمبر ہیں کسی غوث کی بات نہیں کسی ابدال کی بات نہیں کسی شہید کی بات نہیں کسی مفسر فقیر اور مکی باعث کی بات نہیں میں پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں یہی ابراہیم ہوں گے ان کے سامنے آدر کو جو ان کے ابا ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہ جائیں گے یہی نو ہیں جو نجی اللہ تھے ان کے سامنے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ دیکھتے رہ جائیں گے یہی لوت ہیں ان کے سامنے ان کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور یہی بیوی آسیہ ہیں ان کے سامنے شوہر فرعون کو ذلت کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا بی بی آسیہ دیکھتی رہ جائیں گی کون کس کے کام آ رہا ہے یا یہ انسان نہ کر رکھا برب بکل کریم کس چیز کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے میری اما میری امت کی بیٹی کس چیز کے دھوکے میں پڑی ہے اگر ہمت ہے مرتے وقت کہنا اپنے خامن سے اجی میں جب تک زندہ رہی تم میرا پاخانہ صاف کرتے رہے و نفاس کے صاف کرنے کے لیب کین لا کر دیتے رہے میرا پیشاب پاخانہ لے جا کر لیب کے اندر ٹیسٹ کراتے رہے ایک رات جب من کر آ جائیں میری قبر کے اندر سو جانا ہے کوئی میں کلال شہر جو اپنی بیوی کے قبر میں سو سکے ہے کوئی بیوی جو اپنے قانون کے جو ہے قبر کے اندر سو سکے ہے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے قبر میں سو سکے ہے کوئی ماں باپ جو اپنے اولاد کے قبر میں سو سکے جو میں یفر البر ہوں مینا کی وہ امی ہی وہ ابھی وہ ساحی بتی ہی وہ بنی میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سمجھ لے اسی میں میں تیری دنیا کی راحت ہے اسی میں تیری دنیا کی کامیابی ہے اسی میں تجھے کھویا ہوا عظمت کا تاج تیرے سر پر پہنایا جائے گا حکومتیں تیرے قدموں کے اندر پڑے گی یہ روح یہ قیصر یہ کسرا ان کے کنگن ٹوٹ کے میرے بھائی نوجوان میری امت کی بیٹی اگر تو میرے آقا کے طریقے پر چلے گی میرے امت کے نوجوان اگر تو آقا کے طریقے پر چلے گا یہ جس طریقے سے آقا کی آمد کے بعد کسرا کے کنگن اور سلگتے ہوئے شولے ٹھنڈے ہو گئے لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے اگر سچا اگر میں زندہ رہوں اور یہ بات پیش نہ آئے کہ اگر تو صاحب ایمان بن گیا اور وائٹ ہاؤس کے اندر اذان نہ دی گئی پارلیمنٹ کے اندر اور اسلام کا پرچم نہ لہرایا گیا عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے فیصلے نہ ہونے لگے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جانے لگا سنسار نہ کیا جانے لگا زانی کو میرے منہ پر پھوٹ دینا میرے گلے کے اندر کتے کا پٹا ڈال کر اپنے گھر کا رکھوالا بنا لینا یا اگر موت ہو جائے میرے قبر پر تھوک دینا لیکن مسلمان میں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو ہو جا اللہ کا ہو جا من کان اللہ کان اللہ اللہ میری اماں میری اماں یہ فلم کے ہیروئن یہ روزانہ میک اپ کرنے والی کتیاں یہ تجھے حسن نہیں دے پائیں گی یہ تیری جوانی کو واپس نہیں کر پائیں گی رات کے اندھیرے میں جب جانی کر کے سو رہا ہو شرابی پاپ کر کر نشے کے اندر مدہوش ہو چور اور ڈاکو اچک کے مال لوٹ کر بٹوارا کرنے کے اندر مصروف ہو میری امی رات کو جا مسلح اٹھا لے وضو کر لے مسلح اٹھا لے اور آن سے آنسو کا تیرے چہرے پر جو پڑے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم تیرے چہرے کے حسن پر تیرے چہرے کی رانائیوں پر تیرے چہرے کے جلال جمال پر آسمان کے جنت کے ہوئے بھی رس کریں گے پام سے صابن کے پیچھے پڑی گری ہے جیسے دنیا کی چھٹیاں اپناتی ہے اور دنیا کی رنڈیاں ہے میری امی جان اس ملے گا کلام میں پاک کی تلاوت سے ملے گا تیری جوانی باقی رہے گی دین پر چلنے سے باقی رہے گی نوجوان اٹھ جا اللہ کے لیے اٹھ جا اٹھ جا دین کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے وہاں تسیم بے حب اللہ جمیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے مایوسی کی کوئی بات نہیں میرے بھائی یہ نہ سوچ کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہمارے پاس سائنس نہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں جو دنیا کا پجاری ہوگا جو دنیا کا کتا ہوگا وہ دنیا کے گن گائے گا وہ ہتھیار کی بات کرے گا وہ گولا بارود کی بات کرے گا وہ آئٹم بم کی بات کرے گا وہ ڈرون تیاری کی بات کرے گا وہ ابو غریب جیل کی بات کرے گا وہ گوانتا نامو بے جیل کی بات کرے گا وہ جو ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کی جیلوں کی بات کرے گا مسلمان اٹھ جا اٹھ جا میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن اٹھ جا ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو کروڑوں آئٹم بم سے زیادہ طاقت رکھنے والا امت رکھنے والا ہے ہمارے پاس اللہ کے کلام کے پارے ہیں ہمارے پاس زمزم ہے ہمارے پاس اللہ کا کعبہ ہے ہمارے پاس اللہ کا حضر اسود ہے ہمارے پاس صفا ہے ہمارے پاس مربع ہے ایک دنیا کا کتا وائٹ ہاؤس میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے ایک دنیا کا پنیپ سور ناپاک سور اگر وائٹ ہاؤس میں اور جو ہے ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہے جا سکتا ہے ہر کوئی مائکا لال ایمان کی صنعت کے بغیر محمد کی غلامی کے طور کے بغیر اور پٹے کے بغیر ہمت ہو اقدام کو پیدا ہو میرے اللہ کے کعبے میں آ کر دکھائے میرے زمزم کی تاثیر کو بتا سکے میرے اللہ کے حضر عصمت کی قوت کو بتا سکے میرے اللہ کے حرم کی نورانیت اور کابنالکیوں کو بتا سکے میرے اللہ نے جو صفا دیا اس امت کو میرے اللہ نے جو مروا دیا میرے اللہ نے جو مسا دیا اللہ نے جو مستلفہ دیا اللہ نے جو الفاظ دیا اللہ نے جو ہمیں ملا دیا اللہ نے ہمیں گمد دیا اللہ نے ہمیں ریاض الجنہ دیا اللہ نے ہمیں مسجد نبوی دی اللہ نے ہمیں جنت البقی دی اللہ نے ہمیں آقا کا شہر دیا آخا کی مٹی دی اے دنیا کے کتوں تمہاری دولت تمہاری مال تمہاری حسن کی رانائیاں تمہارا چاند تمہارا سورج تمہارے ستارے سو مرتبہ نہیں لاکھوں کروڑوں مرتبہ بن کر سور کر دلہن کی طرح آئے میرے اللہ کی قسم ہم آخا کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہمیں آقا کے قدموں تلے آقا کے نالین شریفین کے اندر جو مٹی لگی ہے اس مٹی کا سرما بنا کر ہم آگ میں لگائیں گے ہم وائٹ ہاؤس کے اوپر پیشاب کر دیں گے تمہارے مال پر تمہاری دولت پر ہم پھوٹ کر نہیں دیکھیں گے اللہ نے ہمیں کعبہ دیا ہے اللہ نے ہمیں رودا دیا ہے یہ کیا آج مشرقوں کو نصیب ہے کیا مشرقوں کے پاس گنگا ہو سکتا ہے جمنا ہو سکتا ہے اور بنارس ہو سکتا ہے کاشی ہو سکتا ہے مترا ہو سکتا ہے ہمالیہ کی چوٹی ہو سکتی ہے لیکن عہد کا یہ مقابلہ کر پائیں گے یہ غار ہرا کا مقابلہ کر پائیں گے ارے کون سی بزدلی کا تو نے انجیکشن لے لیا ہے مسلمان کون سی کمزوری اور کون سے ہجڑے پنے کا تو نے ٹیبلٹ کھا لیا ہے دوائی کھالی ہے اللہ کا قرآن رکھے اور بزدل اللہ کا کعبہ رکھے اور کمزور اللہ کا مطاف رکھے اور جو ہے قوموں سے عظیمت اور قوموں سے شکست کھا جائے عہد کی تاریخ ہمارے پاس ہے بدر کی تاریخ ہمارے پاس ہے تبوک کی تاریخ ہمارے پاس ہے ارے دنیا کے کتوں تم دنیا کے پجاری ہو اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے اللہ کی قوت کو نہیں جانتے مسلمان مسلمان میں تجھے کعبے کے تخب قدس کا واسطہ دے کر میں تجھے تیرے ماں کے قدم و چلے جو جنت میرے محبوب نے فرمائی اس جنت کا واسطہ دے کر میں جھولی پھیلا کر اللہ کا واسطہ دے کر بھی مانگتا ہوں کہ آج تو اللہ کا ہو جا آج تو اللہ کا ہو جا آج تو اللہ کا ہو جا آج تو میرے اللہ کے قرآن کا ہو جا آج تو میرے نبی کے غلام کا پٹا ڈال لے تو ڈال لے کل میری ذمہ داری کہ دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے کی دنیا کے چپے ٹپے کے اندر فیقون دینو کلو للہ کا منظر میں دکھانے کی ذمہ داری دنیا کے چپے چپے کے اندر ظاہر الارض اللہ المدرین ولا ببر اللہ خلہ اللہ کلیمت الاسلام بھی اسی عزیز دلی دلیل کہ دنیا کا کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کوئی جنگل بیابان آبادی اریا دیہات شہر اور سمندر بر بہر زمین فضا ایسا مقام نہیں ہوگا میرے اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کمی تجھ میں مجھ میں ہے اللہ کے قرآن میں نہیں ہے خدا کی مدد میں نہیں ہے خدا کی نصرت میں نہیں ہے اللہ کی نصرت جو بدر پر آئی تھی آج تیرے گجرات کی سرزمین پر آنے کے لیے بےتاب ہے تیرے داڑھی منڈے چہروں کو دیکھ کر تیرے موبائل کے اندر حرام دادوں کی ٹون کو دیکھ کر تیری عورت کی بے حیائی بے پردگی کو دیکھ کر تیرے گھر کے اندر ہونے والے ناچ گانے کو دیکھ کر یا اللہ کی مدد شرمندہ ہو کر بدر واپس جا رہا ہے واپس جا رہا ہے تبوک کی نصرت واپس جا رہی ہے ہجرت کی نصرت واپس جا رہی ہے مسلمان نوجوان میں تیرے سامنے جولی پھیلاتا ہوں تیری ماں کی حرمت کا واسطہ دیتا ہوں تیرے باپ کی شفقت کا واسطہ دیتا ہوں میں تیرے پاس کسی ادارے کی بھیک لے کر نہیں آیا کوئی چندے کی اپیل لے کر نہیں آیا کسی یتیم خانے کسی انا آشرم کی جو ہے عمارت کی تعمیر کی بھیک لے کر نہیں آیا میں تیرے سامنے میرے محبوب کے چہرے کی بھیک لے کر آیا ہوں میں تیرے سامنے میرے محبوب کی اداؤں کی بھیک لے کر آیا ہوں میں تیرے سامنے میرے محبوب کی امہا میں میرے محبوب کی ازواج متحرات ہماری مائیں میرے محبوب کی صاحب اور ان کے اخلاق ان کے کلچر ان کی شرف ان کی حیا ان کی عصمت ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کی چادر کی بھیک لے کر آیا ہو دیکھ تیری سربلندی تیری عزت تیری کامیابی میرے اللہ کی قسم زانیوں کے طریقے میں نہیں ہے عیسائیوں کے طریقے میں نہیں ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ تو اللہ کا ہو جا ایک مرتبہ تو نبی کا ہو جا ایک مرتبہ تو امریکہ کو تلاش دے دے ایک مرتبہ تو دنیا کو تلاش دے دے ایک مرتبہ مال و دولت کو تلاش دے دے ایک مرتبہ میرے نوجوان فلم میں کام کرنے والی کس کتیا کے پیچھے کس رنڈی کے پیچھے جس کے پیٹ کے اندر پیشاب جس کے پیٹ کے اندر پاخانہ جس کے پیٹ کے اندر ہری جس کے پیٹ کے اندر نفاس جس کے پیٹ کے اندر رگوں کے اندر گندا خون اور جس کے ناک کے اندر غلاد جس کے آنکھ کے اندر میل اور جس کے منہ کے اندر بدبو ارے یہ آرٹیفیشل خوبصورتی یہ آرٹیفیشل میک اپ اگر کسی بندریا کو بھی کر دیا جائے کسی کتیا کو بھی کر دیا جائے کسی سور کو بھی کر دیا جائے وہ بھی بیوٹی لگنے لگے گی بیوٹی کوئن لگنے لگے گی حسین لوٹی لگنے لگے گی یہ آرٹیفیشل حسن کے دیوانے کے پیچھے حسن کے پیچھے پڑنے والے دیوانے ارے جنت کی ہور تجھ سے نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہے جنت کی ہور تجھے دلہا بنانے کے لیے بےتاب ہے یہ جنت کی ہور سمندر میں تھوک کر ذرہ ڈال دے شہد سے زیادہ یہ سمندر کا پانی میٹا ہو جائے گا وہ سمندر کی ہور اپنے آنچل کو سورج اور چاند کے سامنے کر دے یہ چاند اور سورج بے ہو جائیں گے ستاروں کی چمک غائب ہو جائے گی یہ رنڈیاں یہ کتی کھانے والی یہ سور کھانے والے یہ بدکاری کرنے والے یہ عیاشی کرنے والے یہ بدکاری کرنے والے ان کے پیچھے پھر کر محمد کے غلام بدب کی تاریخ رکھ کر رنڈیوں کے پیچھے تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے آسمان کی ہورے تیرے اوپر رش کر رہی ہے آسمان کی ہورے تجھے دلہا بنانے کے لیے بےتاب ہیں اور تو رنڈیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے سوکھ دے ٹوٹ دے تویا دکھے ان کا حیث تجھے نظر آئے ان کا نفاذ تجھے نظر آئے ان کی غلادت پیشاب اور پاخانی کی پوٹلی نظر آئے وہ حرن کام سالی لو مخن کے ایک ادنا جنتی کو میرا رب ستر ہزار ہوروں سے نکاح کرے گا ارے تو تو محمد کا غلام ہے تو مسجد کا متولی ہے تو ادارے کا سیکرٹری ہے تو نوازی ہے تو رمضان کے روزے رکھنے والا ہے تو حج کرنے والا ہے گمراہ کرنے والا ہے تو لبا کی میزبانی کرنے والا ادنا جنتی کو ستر ہزار عورتوں ہوروں کے ساتھ نکاح اٹھ جا اٹھ جا جنتی ہوروں کا سے نکاح کر لے ان ننڈیوں کو چھوڑ دے اس دنیا کو چھوڑ دے اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا سلطان صلاح الدین ایوبی تیرے اندر زندہ ہے جا محمود رتن بھی تیرے اندر زندہ ہے اٹھ جا میرے بھائی محمد بن قاسم کے جوہر میں تیرے اندر دیکھ رہا ہوں اٹھ جا اٹھ جا جگ جا تیرے سونے کو اور تیری غفلت کی نیند کو یہ یہودی کتے یہ عیسائی کتے یہ دنیا کے پجاری یہ پیشاب پینے والے جانوروں کا تجھے بڑا ہوا سمجھ رہے ہیں تو محمد کا غلام تو مرا ہوا نہیں ہے تو زندہ بھی ہے تیری قیمت ہے تو مر بھی جائے تو قرآن کہتا ہے تقولو کھولو یقتل فی پھر اللہ اللہ تجھے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے راستے میں جامع شہادت تو نوچ کرتا ہے بدر کی تاریخ کو اور عہد کے ماریکے کو زندہ کر کر تو سنسر لگا دیا اللہ نے پابندی لگا دی اور تجھے اعزاز دیا کہ تجھے مردہ بھی نہیں کہہ سکتے اٹھ جا ٹیپو سلطان تجھ میں زندہ ہے اٹھ جا میرے بھائی قاسم نانوتوی کی بہادری اور علمی جواہر پارے میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں اٹھ جا شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک کے ذرات میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں اٹھ جا مالٹا کی جیل تجھے بلا رہی ہے اٹھ جا میرے بھائی کالا پانی کی تاریخ تیری تاریخ کو دوہرانے کی بات کر رہی ہے اٹھ جا دلی سے لے کر میرٹ تک کے درخت جس کے اندر ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جامع شہادت دوش کیا ایک ایک درخت تجھے صدا لگا رہا ہے شہیدوں کا خون تجھے پکار رہا ہے شہیدوں کی لو لہو تجھے پکار رہی ہے شہیدوں کی ہروا تجھے دعوت دے رہی ہے میرے بھائی کہاں تو سلیما کی قطار میں لگا ہوا کہاں تو سوت کی قطار میں لگا ہوا کہاں تو رنڈیوں کے قطار میں لگا ہوا کہاں تو دولت اور مال کے پیچھے لگا ہوا اجا اجا شاملی کے میدان کے اندر جو ہمارے کابرین نے قربانیاں دی وہ قربانی کی تعریف دوہرا آج کعبہ کو محافظ تیری ضرورت ہے اجا گمبد خزرا کے نگہ بان آج گمبد خزرا کی صدا تجھے بلا رہی ہے میرے نبی کا سینا زخمی ہو چکا ہے میرے نبی کا سینا لہو لہان ہو چکا ہے اجا میرے نبی کے دل کو نہ دکا میرے نبی کے دل کو نہ دکا اگر مذہب بدلنا ہے بدل جائے اگر ہندو دھرم اپنانا ہے پنڈت بندہ ہے برہمن بندہ ہے شودر بندہ ہے عیسائی بندہ ہے بن جا لیکن میرے نبی کے دل کو نہ دکھا میرے نبی کے دل کو زخمی نہ کر ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے علماء نے فرمایا ایسا لگتا ہے ایک لوہے کو انگارے میں ڈال کر سرخ کر کر اگر زندہ کے آنکھ میں چبایا جائے جو تکلیف ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں میری امت کے نماز چھوڑنے سے مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے قرت عینی فی السلام تیرے نماز کے چھوڑنے سے میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے تیرے داڑھی کے مڈانے سے اس طرح تیرے کلے پر تیری گال پر نہیں چلتا میرے نبی کے دل پر چلتا ہے مکے میں رہے کافر ستاتے رہے مشرق ستاتے رہے تائف والے ستاتے رہے شیب ابھی طالب والے ستاتے رہے ابو جہل ستاتا رہا ابو لہب ستاتا رہا ادبا شیبا ستاتے رہے مشرقین مکہ اور آپ کے خاندان والے ستاتے رہے ہجرت کر کے گئے یہود ستاتے رہے عیسائی ستاتے رہے اور منافقین ستاتے رہے تراسٹ سال کی عمر میں آپ پردہ فرما کر روز متحرہ کے اندر گئے آرام سے رہنے نہیں دیتا آرام سے رہنے نہیں دیتا کیا ملتا ہے کتے میرے محبوب کے دل کو دکا کر نماز چھوڑتا ہے میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہوتی ہے میری امی جان جب تو بچے کے دودھ پلاتی ہے اور ٹی وی دیکھتی ہے میرے محبوب کے دل کو چلنی میرے محبوب کے دل کو چھلنی کیا جاتا ہے بے پردادو ہوتی ہے میرے محبوب کے دل کو زخم ہوتا ہے کیا ملتا ہے تجھے کیا ملتا ہے ارے مکرمہ میں آرام سے نہ رہے مدینہ طیبہ کے اندر سکون سے نہ رہے ارے ریاض الجنہ کے اندر روزہ متحرہ کے اندر آرام سے رہنے دے آرام سے رہنے دے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تجھے کعبے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن کے پاروں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کل یہ نہیں کہنا کہ کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں آیا کوئی میرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تجھے رلانے والے تجھے ہنسانے والے تجھے جو ہے دھنوں کے اندر گا گا کر مست کرنے والے تجھے لطیفے سنانے والے تجھے قصے سنانے والے تجھے لو اسٹوری سنانے والے تجھے شری فرحاد کی حکایت بیان کرنے والے تجھے لہلا مجنو کا واقعہ بیان کرنے والے ہزاروں آ سکتے ہیں میرے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا دل دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے آ اور میرا دل سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے میرے دل کو پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے ایک حسرت لے کر آیا ہوں ایک بھیک لے کر آیا ہوں ایک فقیری لے کر آیا ہو ایک جھولی لے کر آیا ہو میرے آخا کا غلام تو بن جا میرے محمد کے دل پر تو چلنے والا بن جا میری آخا کے دل کے سینے پر چھری نہ چلا میرے آقا کے سینے پر چھری نہ چلا بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سدھر جا میرے بھائی سدھر جا سور کا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اے کعبے کے محافظ تجھے نظر لگ گئی ہے اے قرآن کے حافظ تجھے نظر لگ گئی ہے تو غازی بن کر آیا تھا تو مجاہد بن کر آیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر آیا تھا تو صحیح تھا تو تو نے مسلح بچھا کر تو نے سمندر پر نمازیں پڑھی تھی تو صحیح تھا اپنے حکم سے ڈوبتے سورج کو روک کر شمس تبریز بن کر حضرت علی بن کر تو نے ڈوبتے سورج کو روک کر اپنی نماز کو مکمل کیا تھا سورج پر تیری چلتی تھی ہوائیں تیرے باتوں سے اپنے رخ کو موڑ لیتے تھے ایک کافر آج ہماری ماں آبرو لوٹ رہا ہے ایک عیسائی ایک یہودی ایک جو ہے سولہ سال کی بو بہت بہن کو اور وہ بخارا وہ سمرقند کے جہاں کل قال اللہ رسول کی سدائے بلند ہوتی تھی کیا دیکھنا باقی ہے کیا دیکھنا باقی ہے روایت میں آتا ہے ہر پیر ہر جمعرات کو اللہ کے دربار کے اندر آمال پیش کیے جاتے ہیں بعض علماء نے فرمایا آقا کے دربار کے اندر بھی احوال پیش کیے جاتے ہیں آقا جب امتوں کے احوال دیکھتے ہوں گے کہ اس امت کے نوجوانوں کو ٹاٹا کے اندر کوٹا کے اندر اس کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ابو غریب جیل کے اندر ڈال دیا گیا گوان نامو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا بہار کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا جموں اور کشمیر کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی مکہ مسجد ہماری ہماری تھی دلی کی جامع مسجد ہماری تھی ہمارے تھے مالیگاؤں کی مسجد ہماری تھی مسجد بھی ہماری گئی ہمارے قرآن کو ایک عیسائی کتے یہودی پلے یہ حرام زادے کلام پاک کے اور ٹیشو پیپر بنا کر استنجا کے اور آخ بنا کر انہوں نے ہمارے سامنے انہوں نے پیشاب کی جگہ اس کو لگایا میرٹ کی سرزمین کے اندر کلام پاک کے اور پٹاخے بنا کر گئے ابھی حال کے اندر نجیب آباد میں غالباً ایک مسلمان رضوان کی داڑھی نکالی گئی اللہ کے حبیب آپ کے سامنے ایک قیدی کو پیش کیا گیا بدر کا قیدی تھا وہ دشمن تھا وہ دشمن تھا وہ کافروں کی طرف سے وہ دشمنوں کی طرف سے آیا تھا وہ آپ کے دربار میں قصیدہ پنڈے ناگ پنڈے نہیں آیا تھا آپ کے جو ہے مسجد نبوی کے اندر ستون سے کس کر ہاتھ باندھ دیے گئے میرے آقا تڑپ رہے تھے میرے آقا بلک رہے تھے میرے آقا مچل رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے پوچھا آقا کیا ماجرا ہے کیا طبیعت خراب ہے فرمایا اس کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا اس لیے محمد نہیں سو سکتا میرے مولا میرے آقا میرے آقا باپ پروا دیجیے باپ پروا دیجیے مجھے باپ پروا دیجیے محبت کو کیا آپ رہے تو ایک قیدی کی تنگی کو ایک قیدی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے آج یہ کافر کتے آج یہ عیسائی حرام زادے آج یہ امریکن کتے آج یہ جو ہے عیسائی یہ مشرق کا پاک پلیت یہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا قرآن پڑھتے ہیں ان کو نمک کھلایا جاتا ہے ان کو پیاسا رکھا جاتا ہے اے آقا پانی پوچھنے پر یہ حرام زیادہ ان جو ہے محمد کے غلاموں کے منہ پر پیشاب کرتے ہیں اور پھر جوتا لے کر منہ پر مار کر کہتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ اپنے خدا کو بلاؤ کہاں چلا گیا تمہارا خدا کہاں چلی گئی تمہارے رب کی نصرت اے باقا کتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی ہاتھ جوڑ کر بھی پہنچتا ہو میرے بھائی میرے آخا کا دل چلی ہو رہا ہے ایک بزرگ ایک لاکھ روزانہ درود پاک کا نظرانہ آخا کے دربار میں پیش پروایا کرتے تھے اور بہت محبت تھی آخا سے بہت محبت تھی نوجوان تجھے کرکٹ کا ریکارڈ یاد رہا تجھے وکٹوں کا ریکارڈ یاد رہا تجھے رنڈیوں کے عشق فسانے یاد رہے تجھے رنڈوں کے محبت کے قصے یاد رہے کہ کون رنڈوا کتنی رنڈیوں سے محبت کرتا ہے کون رنڈی کے پیٹ میں کس رنڈوے کا حمل ہے کون سی فلم سپر ہٹ ہوئی تیرے موبائل سے گانے نہ نکل سکے تیرے موبائل سے گندگی نہ نکل سکی تیرے گھر سے ٹی وی کا جنازہ نہ نکل سکا اور تیرے گھر سے حباس نہ نکل سکے میرے آخا کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ وہ اللہ والے ایک لاکھ درود پیش کروایا کرتے تھے ایک مرتبہ دعا کی آخا میں جو آپ کے خدمت عالیہ کے اندر جو درود شریف کا نظرانہ پیش کرتا ہوں کیا وہ قبول بھی ہوتا ہے آخا کا دیدار ہوا آخا کا دیدار ہوا میں ہاتھ جوڑ کر بھی باندھتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری ماں میری بہن اگر تجھے طلاق لینی بھی پڑے اگر تجھے گھر کو بیران بھی کرنا پڑے تجھے قابل کو چھوڑنا پڑے تجھے اولاد کو چھوڑنا پڑے میری اماں میری اماں شریعت کو اپنا لے میری اماں فاطمہ کے طریقے کو اپنا لے میری اماں عائشہ فتیجہ کے برقعے کو اپنا لے میری اماں اس ٹی وی کو پھوڑ دے اس لانت کے ڈبے کو پھوڑ دے تیرے گھر کے اندر نفاس پیدا کر رہا ہے تجھے نبی کی محبت تیرے دل سے نکال رہا ہے امی جان یہ رنڈیا تجھے کچھ نہیں دے سکتی یہ حرام زادے کچھ نہیں دے سکتے میرے آقا تڑپنے والے میرے آقا مچلنے والے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا وہ اللہ والے انہوں نے دیکھا کہ نبی کا سینا خون کے فوارے نکل رہے ہیں نبی کا سینا زخمی ہے کیا ملتا ہے محمد کے غلام کیا ملتا ہے تجھے روز پاک کا دامن تابنے والے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو دیکھ تیری بیماریوں کا علاج حکومت کے ایمانوں میں نہیں ہے تیرے امراض کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اگر تو میری بات سمجھ سکے تو سمجھ لے اگر تجھے مجھے مار کر راحت پہنچ سکتی ہے مجھے مار دے اگر تجھے میرے جسم کے ٹکڑے کر کر کتے اور جنگل کے درندے کے حوالے کرنے سے تیرے دل کو سکون پہنچ سکتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میرے محبوب کے جگر کو میرے محبوب کے دل کو زخمی نہ کر جو چاہتا ہے مجھ سے سودا کر لے میرے جان کا سودا کر لے میرے مال کا سودا کر لے میرے جسم کا سودا کر لے میں تیرے شہر کے اندر پردیسی ہوں ہوں ہوں مسافر مہمان میرے محبوب کے دل کو زخمی نہ کر میرے محبوب کے دل کو زخمی نہ کر حضرت حمزہ کے ٹکڑے کو دیکھ کر میرے محبوب کا دل زخمی ہو چکا تھا میرے محبوب کا دل فاطمہ کے فاقہ کشی کو دیکھ کر زخمی ہو چکا تھا میرے محبوب کا دل حضرت عائشہ کے بلکنے کو دیکھ کر زخمی ہو چکا تھا محبوب محبوب کا دل جب زینب مکہ مکرزہ سے ہجرت کر کے آ رہی تھی حالت حمل کے اندر اس کتے ابو لہب نے ان کے اولاد نے ان کے پریوار نے تیر چلا کر اس حمل والی بچی کے پیٹ کے اندر تیر کو چبو دیا تھا میرے آقا پر کیا بیتی ہوگی وہ باپ جو اپنی بیٹی کا مدتوں سے انتظار کر رہا ہو لیکن بیٹی کی لاش آئے اور بیٹی کے بلتے ہوئے خون کے فوارے اس کی گود کے اندر آئے اور وہ بیٹی تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دے میرے آقا کیا تکلیف پہنچائی تھی ان ظالموں نے ان حرام زادوں نے ان سے زیادہ آج یہ داڑھی مڈے بے نمازی بے پردہ عورت فلم کے عاشق دنیا کے کتے بال کے پجاری آپ کے سینے کو زخمی کر رہے ہیں تو وہ بزرگ نے پوچھا اے آقا آپ کا سینا کیوں زخمی ہے فرمایا میری امت کا کوئی فرد نماز چھوڑتا ہے میری امت کا کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے داڑھی بڑھاتا ہے اور کوئی ماں بہن بے پردہ ہوتی ہے بے حیائی کے کام کرنے لگتی ہے سنتوں کے خلاف یہ عمل کرتے ہیں تو میرا سینہ زخمی ہونے لگتا ہے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہو نکل جا مذہب اسلام سے مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں میرے محبوب تیرے درود کے محتاج نہیں اسلام کا نام لے کر میرے محبوب کے دل کو چھلی لا کر میرے محبوب کے دل کو زخمی لا کر اور دیکھ یا طرف کتا کھا کر بچ سکتا ہے سور کھا کر بچ سکتا ہے شیطان کا پیشاب پی کر بچ سکتا ہے شیطان کی پوجا کر کر توبہ کر کر بچ سکتا ہے زمین آسمان بھر کر گناہ کر لے تو بچ سکتا ہے لیکن یاد رکھ لے یاد رکھ لے کہ اللہ کو میرے محبوب اتنے پسند اتنے پسند اتنے پسند کہ اگر میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا اور ان کو تکلیف پہنچائے گا دل کو اذیت پہنچائے گا یہ قرآن کہتا ہے کہ کہ ان پر اللہ کی ان اللہ وہ رسول رسول اللہ اللہ کو کو کے جو جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں لا رحم اللہ دنیا دریا اے مریض اے مریض آجا تیری شفا سنت میں ہے اے فقیر آجا ہیرا کا خزانہ قرآن کے پاروں میں ہے اے محتاج آ جا کہ تیری محتاج کی دور ہوگی گمبد خزرا کے سائے میں یہ دنیا کے کتے خود محتاج ہیں یہ دنیا کے فلم کے کام کرنے والے خود ان کے عزت کے لالے لگے ہوئے ہیں یہ دنیا کے پجاری خود ایک ایک نفس کے محتاج ہیں یا یوحناس فخرا الفقراء اللہ یا انتم الفقراء اللہ یہ تمام کے تمام فقیر ہیں اللہ کے یہ امریکہ سو امریکہ کو جنم لے لے ایک مرے ہوئے مچھر کو پیدا نہیں کر سکتا یہ امریکہ سو مرتبہ زمین آسمان سے اپنی ٹیکنالوجی کو اپنی سائنس کو بھر لے ایک مری ہوئی مکھی کے اندر حرکت نہیں پیدا کر سکتا یا یوحنا ظلم مسل فاستمعوا اولا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا لا یہ تمام کے تمام مل جائے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ذوفت طالب و مطلوب میرے اللہ نے کہا جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے میرے رب کی طاقت کے سامنے میرے رب کی قبت کے سامنے میرے رب کی کبریائی کے سامنے اے امریکہ اے یہودی اے عیسائی اے ڈرون تیارے رکھنے والے اے صحیح سے ٹیکنالوجی رکھنے والے اے مومن اے مومن مسلمان اے میری امت کی ماں اے میری امت کی بیٹی سلطان الدین ایوبی کے بیٹے اے قاسم نانوی کے بیٹے اے محمود غزنبی کے بیٹے اے شیخ الہند ہند کے بیٹے اے مجاہد کے بیٹے اے غازی اے ٹیپو کی نسل کیوں مایوس ہوتا ہے کیوں مایوس ہوتا ہے ان کی طاقت ان کی قوت میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم مکڑی کے جالے سے برابر کوئی طاقت نہیں رکھتی کوئی قوت نہیں رکھتی یہ کمزور ہے مسل الدین اللہ امریکہ رشیا جاپان چائنا زمین آسمان کی قوتوں کے مالک ہو جائے میری رب کے طاقت کے سامنے تمہارے باپ کو میرے اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے مارا تھا تمہاری نسلوں کو میرے اللہ نے زمین کے پلٹنے سے مارا تھا تمہاری آباد کو میرے اللہ نے پانی کے تھپیڑے سے مارا تھا ہوا کے تھپیڑے سے مارا تھا زلزلے سے مارا تھا ان کا لبی میرے ساتھ میرا رب دیکھنے والا ہے میرے بھائی جب تو پیدا ہوا میں پیدا ہوا میرے کام کے اندر تیرے کام کے اندر جو ہے رام کی بڑائی رامائن اور مہابھارت کی گیتا اور اس کے شلوک پڑھ کر نہیں ڈالے گئے امریکہ کی طاقت صحیح سو ٹیکنالوجی کی قوت مال و دولت کی بڑائی نہیں بیان کی گئی میرے کان میں تیرے کان میں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اذان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اقامت میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے حج میں کہا گیا لال حج میں کہا گیا لبئی اللہ لبئی تو قادر مطلق ہے تو شافی مطلق ہے روزے میں کہا گیا اللہ لکا سن تو کبھی من تو اے اللہ سب کچھ تیرے لیے قربانی میں کہا گیا اتنا و محیا و مماتی میری نماز میری قربانی میرا نماز اللہ کے لیے جو رب کی بڑائی کا بول بولے وہ پولیس کی قوت سے ڈرے جو رب کی بڑائی کا اعلان کرے وہ ایسی مخلوق ایسے ممالک جن کی طاقت قوت بکڑی کے جالے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی اٹھ جا مسلمان اٹھ جا جگ جا جگ جا دیکھ قاسی نانک بھی محمود بدلوی بھی دیکھ ٹیپو سلطان دیکھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے کوئی بعید نہیں کہ تیرے گھر کے اندر کوئی غازی پیدا ہوگا کوئی مجاہد پیدا ہوگا بدر کی تاریخ دوبارہ لکھی جائے گی کربلا ماری کا دوبارہ پیدا ہوگا سبق پھر پڑ تو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی عبادت کا اٹھ جا اٹھ جا یہ بدیا ندی کو چھوڑ دے یہ مال کی پوجا یہ دولت کی پوجا چھوڑ دے مسجدوں سے محبت کر علماء سے تعلق پیدا کر اولیاء سے اتیا سے تعلق پیدا کر میرے نبی کو دل کو زخمی کر کر میرے رب کی قسم زمین آسمان کے خزانوں کا تو مالک ہو جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا تیری کامیابی اللہ کے راستے میں ہے تیری کامیابی اللہ کے حرم میں ہے تیری کامیابی قرآن کے پاروں میں ہے تیری کامیابی بخاری کے روایتوں میں ہے تیری کامیابی اکابر اسلاف اور بزرگان دین کے طور طریقوں کے اندر ہے ون تم مجھے ان کل تو میرے اللہ نے کہا تو سر بلند ہوگا کب جب تو صاحب ایمان ہو جائے گا دیکھ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تقریر نہ کرتا میں تیری پرواہ نہ کرتا میں تجھے چھوڑ دیتا گلنے کے لیے مرنے کے لیے سڑنے کے لیے پٹنے کے لیے لیکن میں کیا کروں مجبور ہوں میں مجبور ہوں آخا نے ہاتھ اٹھا کر تجھے بھاگا تھا آخا نے تیرے ہدایت کے لیے دعائیں کی تھی دنیا سے پردہ پرواہ رہے تھے میرے محبوب حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ناج صحابی ہے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو محراب کے اندر کھڑا کر دیا گیا حضرت بلال نے اقامت کہہ دی سفوں کو قائم کر دیا گیا آخر میں آنے والوں میں میں تھا اور دھیرے دھیرے قدم میرے سفوں کی طرف جا رہے تھے میں نے کہا ایک مرتبہ میں محبوب کے حجرے کو دیکھ لو ایک مرتبہ میں محبوب کے حجرے کی جالی کو دیکھ لو پردے کو دیکھ لو میں نے جو دیکھا تو آخا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ سکرات کی سختی نے آپ کو بے ہوش کر رکھا تھا جس کی وجہ سے نماز کی طرف اور جس کی وجہ سے مسلح کی طرف آپ کے قدم مبارک نہیں اٹھے ہوئے تھے آپ لکڑی کے برتن کے اندر ہاتھ ملتے چہرے انور پر پھیرتے اور دعا کرتے اللہ ہوگا اللہ سکرات اے اللہ سکرات کی سختی بہت ہے نبی کو سکرات کی سختی آنے والی نہیں تھی نبی تو ایسے اللہ سے ملنے والے تھے اللہ رب رفیق اللہ کہتے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں سے خوشبو نکلتی ہے ایسے نکل کر آپ اپنے حبیب سے اپنے مولا سے جا کر مل جاتے آپ نے پوچھا اے ملک الموت کیا میری امت کی روح اس طرح سلط کریں گے فرمایا نہیں بلکہ جان کنی کے وقت انہیں بہت تکلیف ہوگی آخا معاف دیجیے گا معاف فرما دیجیے گا کہ دنیا سے پردہ پرواتے وقت بھی اس امت کی سکرات کی تکلیف کو آخا نے اپنے اوپر لے لیا اور کہا کہ امت کی آدھی سے زیادہ تکلیف سکرات کی سختی مجھے دے دو میں محمد برداشت کر لوں گا لیکن امت کا بال نگا نہ ہو امت کو تکلیف نہ ہو یہ آقا اس تکلیف کے اندر اس سکرات کے اندر سے ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آقا نے امی جان سے فرمایا ذرا پردہ سرکار دو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا کیا کریں گے فرمایا عائشہ میں امت کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ تجھے اور مجھے دیکھنے کے لیے فاطمہ زندہ تھی حسن زندہ تھے حسین زندہ تھے آخا کی اولاد زندہ تھی آخا کی ازواج مظاہرہ زندہ تھی لیکن تیری اور میری محبت آخا کو تھی پردہ سرکایا گیا ہٹایا گیا آخا نے دیدار فرمایا اس کے بعد پھر پردہ ڈالا گیا ابھی آخا بے ہوش ہوئے پھر اس کے بعد ہوش آیا کہا کہ عائشہ ذرا پردہ سرکا دو ہٹا دو دوبارہ پردہ ہٹایا گیا حضرت ابو ہونے فرماتے ہیں آج تجھے میرے محبوب کے چہرے کے اندر آئے نظر آتا ہے کہ اس پردے کی اوٹ سے میرے محبوب کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ بادلوں کے بیچ سے گویا چاند مسکرا رہا ہو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی میرے دل کے اندر یہ داغیا پیدا ہو گیا کہ مچل کر اچل کر کود کر میں جاؤں اور آخا کے چہرے سے کو بوسا دے دو آخا کے سینے سے سیدھا لگا دو لیکن جذبات میں آ کر میں یہ کام کروں گا امت کے لیے ایک غلط شکل بن جائے گی میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں اگلی سب کی طرف بڑھ گیا میرا نے امی جان کو فرمایا کہ عائشہ ایک اور مرتبہ ہٹا دو کیا آخری مرتبہ میں امت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج داڑھی مڈائے اس لیے آج سوت کھائے اس لیے آج مانو دولت کی پوجا کرے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائی میں تجھے نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اٹھ جا جگ جا دیکھ یہ گنا تیرا ساتھ نہیں دے گا یہ پاپ ہے پاپ یہ جرم ہے جرم تجھے کچھ نہیں مل سکتا تجھے کچھ نہیں مل سکتا تو داڑیاں مڑا کر اپنے چہرے کی کھاد نکال کر ان کے پیروں کی جوتی بھی بنا دے گا ولن تردا انکل یہ ولن نسارا حتہ تب تبیاں مل رہا ہوں نہ امریکہ کو خوش کر سکتا ہے نہ رشیا کو نہ کافر کو نہ مشرق کو لا تقدیل مکمل میون اولیا مندو المؤمنین یہ مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے یہ جنتی یہ جہنمی ایک نہیں ہو سکتے امی جان عائشہ صدیقہ کے طریقے پر چلنے والی اور فلم میں کام کرنے والی رڈی کے طریقے کو اپنانے والی ایک نہیں ہو سکتے یہ تیرے گھر کی نوسطیں یہ تیرے گھر کی بے برکتیاں یہ تیرے گھر کے امراض کا چکر یہ بیماریوں کا چکر یہ پیشاب کی بوتل لے کر نہار پیٹ لیاپ میں جانا ڈاکٹر کے چکر لگانا یہ کوٹوں کچہریوں کے چکر لگانا یہ منہ پر پیشاب کے فواروں کا آنا یہ جوتوں تلے یہ چہرے پر ملے جانا میرے بھائی یہ چہرے اس لیے نہیں بنے تھے کہ ان چہروں پر اغیار کے جوتے بنے جائیں یہ چہرے محمد کے غلاموں کے اس لیے نہیں بنے تھے کہ یہود و نصارہ کتے ان چہروں پر پیشاب کر سکے یہ نوجوانی اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہ جو ہے قیدوں کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی صحبتیں جھیل سکے مجاہدانہ غازیانہ یہ بن کر ابھر کر تو آیا تھا اور یہی زندگی جی کر یہی موت تو مانگنے والا تھا تو بزدلی کی زندگی جی لے چوہوں کی گیٹر کی زندگی جی لے تو نہیں آیا اٹھ جا جگ جا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا میرا رب پوچھے گا المیاتی کم نظیر کیا تیرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا کہنا پڑے گا آلو بنا اور جانا نظیر کہ میرے پاس ایک ملا ایک مولوی بنگلور کا ایک دیوانہ آیا تھا اس نے ڈرایا تھا اس نے بتایا تھا اس نے واضح کیا تھا لیکن پکڑ دبنا بخلا مانا صلی اللہ ہم نے ٹھکرا دیا ہم نے جٹلا دیا ان انتم اللہ کی ضلال ان اللہ کہیں گے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اے فرشتوں خزو تم سلو ان کو جو ہے جکڑ کر اور ان کو بیڑیاں پہنا کر ان کو اوندے کو کر کر ان کو جہنم کے اندر پہنچا دو میرے بھائی میں تجھے چھوڑ دیتا میں تیرے داڑھی مڈانے کے پیچھے نہ لگتا میں تیری بے نوازی حالت کے پیچھے تیرے عورتوں کی بے حیائی کا ذکر نہ کرتا تیرے گھروں کے ٹھیٹر میں کیا کروں میں کیا کروں تو ایسے آسمان سے نہیں آ گیا تو ایک پودے کی طرح زمین سے نہیں اگ گیا تو بارش کے قطرات کی طرح بادل پھٹ کر نہیں آ گیا تو کرنوں کی طرح سورج سے نہیں نکل گیا میرے بھائی اس اسلام کے گلستان کے بننے میں میرے محبوب کا لہو لگا ہے اس گلستان کے بننے میں حسین کی شہادت لگی ہے اس لہو کے بننے کے اندر بدر کے شہدا اور عہد کے شہدا اور ثبوت کے شہدا کا لہو لگا ہے حضرت حمزہ کے ٹکڑے لگے ہیں حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے لگے ہیں میرے نبی کے رات کے رونے کے خون کے آنسو کے قطرے لگے ہیں میرے نبی کی بے ہوشی میرے نبی کی مدہوشی میرے نبی کا پکڑ و پاکا میرے نبی کا شیر ابھی تعلیم کے اندر بھوک پیاس میں تڑپنا میرے نبی کا تعلیم کے اندر پٹنا لگا ہے میرے بھائی یہ اسلام نہ تو زمین سے گیا نہ آسمان سے نکل پڑا اس کے لیے بچے بچے نے قربانی دی روایت میں آتا ہے حضرت بشیر رضی اللہ تاران ایک صحابی ہیں بچپنے کے اندر ماں کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا تو باپ ماں کی مامتا ماں کی جو ہے شفقت اور اپنی جو ہے پیار کو نچھاور کرنے لگے اقربا تھا ان کا نام رضی اللہ تاران ایک بچہ تھا حضرت بشیر ایک پریوار تھا جس کے اندر ایک باپ اور ایک بیٹا تھا لیکن میرے بھائی جب اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلو الا کلیمت اللہ کے لیے نکلو جامع شہادت نوش کرنے کے لیے نکلو حضرت اقربا نکل گئے حضرت بشیر فرماتے ہیں میں ابو ابو کہہ کر رہ گیا میں ابو جان ابو جان کہہ کر رہ گیا ابو جان تھے کہ شہادت کے پیالے کی محبت کے اندر اور ہوروں کے نشے کے اندر اور جنت کے گلمان اور جنت کے حور کے رقص کے مست ہو کر جنت کی نہروں کے اندر پوتا لگانے کے لیے حضرت عثمان حضرت ملال اور حضرت جو ہے صحابہ کرام کے دسترخوان میں افطار کرنے کے لیے جا رہے تھے حضرت بشیر فرماتے ہیں میں ابو جان ابو جان کہہ کر رہ گیا لیکن ابا تھے کہ میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھے بات آئی اور بات گئی مارکا ہوا اور مارکا ختم ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ مدینے کی سرحد پر میں چلا گیا کہ جہاں بلندی سے ہر آنے والے کی شکل ہر آنے والے کا چہرہ مجھے نظر آتا ہے میں کھڑا ہو گیا ایک کو دیکھا دھوپ اٹی ہوئی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ میرا ابا اقربا ہوگا لیکن جب دھول نکلی یہ اقربا نہیں تھا میں دوسرے کی طرف دیکھا میں تیسرے کی طرف دیکھا میں دسویں کی طرف دیکھا میں سوے کی طرف دیکھا آخری میں میرے آخا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے جان نثار صحابہ کے ساتھ تشریف لائے میرے بھاپ نہیں تھے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے دیکھ دیکھنے کے اندر غلطی ہو گئی میرے دیکھنے کے اندر خطا ہو گئی یہ اسلام کیوں ہی نہیں آ گیا یہ اسلام بلال کے تڑپنے کے بعد آیا ہے یہ اسلام خباب کے پیٹ پر کوڑے لگنے کے بعد آیا ہے یہ اسلام سے ربی طالب کے فقر و فاقے کے بعد آیا ہے یہ اسلام تاریخ کے پتھروں کے تاریخ کے زخموں کے بعد تاریخ کے لہو کے بعد آیا ہے یہ اسلام ہجرت کے واقعے کے بعد آیا ہے یہ اسلام تیری میری بہن حضرت زینت کی شہادت کے بعد آیا ہے یہ اسلام حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کرانے کے بعد آیا ہے یہ اسلام حسین کے آل والے حسین کے خاندان والے پانی مانگنے پر خلق میں تیر لگنے کے بعد آیا ہے یہ اسلام کربلا کے بعد آیا ہے یہ اسلام قربانیوں کے بعد آیا ہے یہ اسلام لہو کے بدلے یہ اسلام شہادت کے بدلے یہ اسلام میرے محبوب کے ترپنے کے بدلے یہ اسلام میرے محبوب کی شب گزاری کے بعد یہ اسلام میرے محبوب جب دینے گئے امی جان نے کہا کہ شاید پردہ فرما گئے لیکن جب آپ کے طلبوں کو چھو کر دیکھا تو زندہ انسان کے جسم کی گرمی کو پہچان لیا کہا کہ اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں امی جان فرماتی ہیں میں اپنے کام کو لے کر آخا کے سجدے کے قریب گئی تو آخا رو رو کر کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا میری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا یہ امت میرے محبوب کے دعاؤں کے بعد میرے محبوب کے تڑپنے کے بعد میرے محبوب کی آن اولاد کی قربانیوں کے بعد میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا داڑھی بڑھانے والے میں تجھے داڑھی رکھوا کر چھوڑوں گا اے امریکہ کے پجاری اے غیروں کے کلچر اپنانے والے میں تجھے محمد کا غلام بنا کر چھوڑوں گا تجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے آ جا آ جا قرآن کے سائے میں آ جا بچوں کے رونے سے ناؤ کے تڑپنے سے شہدا کے لہو سے یہ جو ہے گلستان بنا ہے حضرت بشیر فرماتے ہیں آخر کار میں نے سمجھا کہ میرے دیکھنے کے اندر خطا ہوئی میرے دیکھنے کے اندر جو ہے بھول ہوئی میں آخا کے پاس سہنے ہوئے انداز میں اور جسم پر کب کبھی اور حیران اور پریشانی کی مسترد حالت کہ کیا جواب ملے گا کیا جواب ملے گا امبا کا پیار امبا کا سایہ کبھی کیوں چکا تھا یہ باپ تھا جو میری ماں میری بہن میرے بھائیوں کا پیار مجھے دے رہا تھا اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا میرا کوئی نہیں تھا اس بشیر کی یتیمی کا واسطہ دے کر اس بشیر بچے کے تڑپنے کا واسطہ دے کر اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطروں کا واسطہ دے کر تجھے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کا واسطہ دے دے کر حسین کے لہو کا واسطہ دے کر میرے محبوب کے پیٹ پر لگنے والے پتھروں کا واسطہ دے کر میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا میرے محبوب کے مثال کے بعد صدیق اکبر آئے فرمایا کہ عائشہ کہ تم چراغ کو روشن کرو میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں امی جان نے فرمایا کل ہم روزے سے تھے لیکن جس کے آنے سے دنیا کے اندر روشنی آ گئی آج وہ گیا ہے اس گھر کے اندر دیا تو ہے لیکن جلانے کے لیے تیل نہیں امی جان فرماتی ہیں کہ کل ہم روزے سے تھے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس تیل کا روزے کے اندر شہری اور افطاری کے اندر استعمال کر لیا فقر و فاقے کا اس تندرستی کا اور اس جو ہے مجبوری کا واسطہ دے کر تجھے کہتا ہو تیرے سینے کے اندر اگر انسانیت کا دل دھڑکتا ہوا ہے ایک نسخے کو پیدا ہوا ہے تجھے موت پر یقین ہے تجھے مرنے کی بات زندگی پر یقین ہے تجھے ایمان مجمل ایمان مفصل پر یقین ہے قرآن کی صداقت پر یقین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد تو نبی کی غلامی سے نہیں پھیرے گا تجھے حضرت بشیر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسترد حالت کے اندر آخا کے پاس گئے فرمایا آخا آخا میرے محبوب میرے ابا تو نظر نہیں آ رہے ہیں ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھ لیا ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھ لیا تجھے تو اسلام مفت میں مل گیا تو ختنہ کرا کر مسلمان بن گیا تو صدیق و فاروق عثمان و حیدر عائشہ سمیا نام رکھ کر تو مسلمان بن گیا پوچھ بلال کو اس ایمان کی قیمت کیا چکائی پوچھ ابن برق کو اس اسلام کی قیمت کیا چکائی پوچھ تو صدیق کو پوچھ تو فاروق کو پوچھ تو عثمان کو پوچھ پوچھ پوچھ تو بدر کو کو کو اپنی جان عائشہ حضرت بی بی فاطمہ کو اس اسلام کی قیمت کیا چکائی اس اسلام کا انہوں نے کیا معاوضہ دیا حضرت بشیر فرماتے ہیں بڑے مسترد حالت میں میں نے آخا سے پوچھا آخا کیا میرے دیکھنے میں خطا تھی یا میرے آنکھوں کا قصور تھا میرا ابا تھا نظر نہیں آتا ہے آخا آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے آنے لگے بشیر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میرے ابا جامع شہادت دوش کر گئے اب دنیا میں کسے میں ابا کہہ کر پکاروں وہ اقربا جو مجھے امی کا پیاس دیتا تھا وہ اقربا جو مجھے بہنوں کا لاڑ دیتا تھا وہ اقربا جو مجھے بھائیوں کا دلار دیتا تھا آج وہ اقربا شہید ہو چکا آج میں اس کے بعد کسی ابو جان کہہ کر پکاروں آخا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے ان خطروں کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ اب میرے سر پر جو یتیمی کا سایہ منڈانے لگا ہے اب میرا دنیا میں کوئی نہیں کوئی نہیں آخا نے آنکھوں کے آنسو کو سمایا سملایا اور آپ سملے لے اور سینے سے لگایا بشیر آج کے بعد میں تیری اماں ہوں آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں یہ کہہ کر میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا اور جب میں بے ہوش ہوا تو میں نے اپنے ابا اقربا کو دیکھا کہ جنت کے ہوروں میں اور جنت کے رقص و سرور کے اندر مست ہیں اور جنت کے جو ہے بہتی لہروں کے اندر ووٹا کھا کر مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد فرمایا اخربا نے فرمایا بیٹے بشیر کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ خیانت کی بیٹے نان میں جانتا تھا کہ آج کے بعد تجھے امی کا پیار باپ کا دلار اور بہنوں اور دار بھائیوں کا تجھے پیار نہیں ملے گا لیکن میں جانتا تھا کہ مجھ سے بڑے اور مجھ سے بڑے مجھ سے بڑے مشفق مجھ سے بڑے رحم دل میرے آخا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے جب پیار ملے گا تو تیری اماں کے درد کو بھلا دے گا تو تیرے باپ کی کے سب کو بلا دے گا پھر اس کے بعد حضرت بشیر جگ جاتے ہیں ہوش میں آ جاتے ہیں آخا کے سینے سے چمٹ جاتے ہیں فرماتے ہیں آخا آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد نہ ماں کا غم رہا نہ باپ کی یاد رہی نہ بہنوں کا پیار یاد رہا نہ بھائیوں کی شفقت یاد رہی آخا آپ مل گئے سب کچھ مل گئے کتنے بشیر اس اسلام کے لیے قربان ہوئے کتنے محمد بن مسلمہ اس کے لیے قربان ہوئے کتنے معاذ اور معاوض جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان و مال کی قربان قربانی دی پھر میں تیرے سامنے جولی پھیلا کر خدا رسول کا واسطہ دے کر تیری ماں تیرے باپ کے حرمت کا واسطہ دے کر کعبہ کے محافظ اے گنبد قدرہ کے نگہبان اے قرآن کے محافظ اے مسجد کے مسلی اے اللہ کے محبوب بندے اے میرے محبوب کے غلام اے اولیاء کے دامن کے تھامنے والے آخری مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو سویا ہوا ہے سے شیر سویا ہوا ہے تو جگ جا تو جگ جا میرے اللہ کی قسم جس دن جگے گا ان بزدلوں کی کمی حرکت آئی ہوگی وہ دم توڑ دیں گے اس کی بات دنیا میں نہ زمین یہ منظر دیکھے گی نہ آسمان یہ منظر دیکھے گا کہ کوئی ہماری ماں ہماری بہن اور ہماری بیٹی کے آبرو کو لوٹ رہا ہے کوئی ہمارے مکان ہمارے دکان کو جلا رہا ہے اٹھ جا بابری مسجد آزاد ہو جائے گی تیرے جگنے سے اٹھ جا بیت المقدس کے اندر آزادی کے نغمہ گایا جائے گا اٹھ جا ہندوستان کی ہزاروں مسجدیں تجھے پکار رہی ہے اٹھ جا ان کمینوں کتوں کے وہ تانے جو دہشت گردی کا لیبل بن کر ہمارے اماموں پر ہمارے داڑیوں پر چسپا ہے اٹھ جا اس لیول کو نکال دے ہمیں غازی کا لیبل دے دے ہمیں شہید کا پیالہ دے دے ہمیں مجاہد کا نقبہ دے دے اے بدر کے غازی اے مجاہد کے غازی اٹھ جا سبق پھر کر کو عدالت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا دنیا کے امام اٹھ جا آج دنیا تیرے امام بننے کو دیکھنے کی منتظر ہے تیرے سر پر بادشاہ کا تاج پہنایا جائے گا یہ کسی مقرر کی بکواس نہیں یہ کسی شولا بیانی کی شولہ بیانی نہیں یہ کلام پاک کی آئے کا ترجمہ پیکون تین للہ یہودیت مٹنے کے لیے ہے باطل مٹنے کے لیے ہے وکل جا الحق وضاحت الباطل ان الباطل کانا ظہور کا کفر باطل ہے شپ باطل ہے امریکہ باطل ہے رشیا باطل ہے جاپان باطل ہے چائنا باطل ہے مکہ حق ہے مدینہ حق ہے قرآن حق ہے حدیث حق ہے کلیمہ حق ہے کعبہ حق ہے حضرت حق ہے گمبد قدرہ حق ہے ریاض الجنہ حق ہے بکل جان حق وضاحت الباطل مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں اٹھ جا جب میرا رب حضرت وحشی کو معاف کر سکتا ہے میرا اللہ حضرت ہندا کو معاف کر سکتا ہے میرا اللہ حضرت سفیان کو معاف کر سکتا ہے میرا اللہ شرابیوں کو کبابیوں کو زانیوں کو چوروں کو اچکوں کو وقت کا حوض بنا سکتا ہے وقت کا دال بنا سکتا ہے میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو میرے بھائی تو ایک قدم چل کر تو دکھا میرا رب دس قدم تیری طرف آئے گا تو چل کر تو آ میرا رب دوڑ کر آئے گا تو دوڑ کر آ کام تیرے ہوں گے وہ سماج اللہ کی ہوگی آنکھ تیری ہوگی اور دیکھنے کی قوت اللہ کی ہوگی ہاتھ تیرا ہوگا اور نصرت اللہ کی ہوگی زبان تیری ہوگی اور کلام اللہ کا ہوگا دشمن کے خلاف تو ڈنڈا اٹھائے گا بدر کے مالکے میں تو نے تلوار اٹھائی تھی راوی کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں اس تلوار کو نیچے لے جانے سے پہلے اس کافر کا سر قلم ہو جاتا تھا تیرا ڈنڈا جانے سے پہلے تیرا کافر تیرا مشرق تیرا دشمن مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے گولہ بارود دنیا کے پجاری کو چاہیے یہ مٹی بارود بن جائے گی لندک کے اندر ہم نے اس مٹی کو بارود بنا کر یہود نصارہ کی طرف پھینکا تو میرے رب نے کہا ونا رمیتا اس رمیتا ونا کن اللہ رما اے محمد اور آپ کے غلاموں تم نے جو مٹی کو پھینکا وہ بارود بن کر دشمن کے قلعے کو جو قبا کیا یہ ہم نے یہ کام کیا تم اللہ کے ہو گئے ابابیل تمہاری ہو گئی چڑیا تمہاری ہو گئی مسلمانوں ایک مسواک سے تم نے ایک ہارے ہوئے قلعے کو ایک مسواک سے پھٹا کیا ہے ایٹم بم دنیا کے کتے کو چاہیے بارود دنیا کے کتے کو چاہیے ہمیں مسواک کافی ہے ہمیں وضو کا لوٹا کافی ہے ہمیں قرآن کے تارے کافی ہیں ہمیں تصویر کے تانے کافی ہیں ہم مسلح پر وضو کر کر آ کر سجدے میں جا کر کہیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ ان کو تباہ کر دے ان کو غارت کر دے اتقی دعوت المظلوم مظلوم کے دل کی آ اللہ کے عرض کو ہلا دیتی ہے ہم مظلوم ہیں ہماری آہ سے ان کو غارت کر دیں گے ان کو تباہ کر دیں گے ان کو برباد کر دیں گے ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہمیں بیان کی ضرورت نہیں ہمارے پاس سورے واقعہ ہے ہم سورے واقعہ پڑھیں گے غنی ہو جائیں گے ہمیں لئی سی پالیسی کی ضرورت نہیں لئی سی پالیسی دنیا کے کتے وہ کرے جو دنیا کے پجاری ہو ہم سورہ یاسین پڑھیں گے فجر کی دو سنتیں پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کا وکیل و کفیل بن جاتا ہے یہ لیسی پالیسی ختم ہو سکتی ہے اور یہ لیسی پالیسی کے نام پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے میرا اللہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے اور قرض کے پجاری فکسڈ ڈپازٹ کرے زمین بیچیں جو رو کا مال بیچیں ہمارے پاس سورہ کہف ہے کہ ہم سورہ کہف پڑھیں میرے اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کے برابر قرض ہو تو سورہ کہ پڑتا ہے جو جمعہ کو قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے قرآن کا خزانہ لے کر کعبے کا خزانہ لے کر حضر عصمت کا خزانہ لے کر سورہ یاسین کا خزانہ لے کر نبی کی مسواق کو لے کر وضو کے لوٹے کو لے کر مسجد کے ممبر کو لے کر مسلح کو لے کر محراب کو لے کر اذان کو لے کر تکبیر کی گونج کو لے کر تو مایوسی کی طرف جاتا ہے جگ جا تو چل کرا میرا رب دوڑ کر آئے گا تو دوڑ کرا اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل ہوگی یا تنصور اللہ یمسرم وہی سب بھی تفدارہ تم اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا آج کی رات داڑھی مڈانے کی آخری رات ہوگی تمہاری آج کی رات حرام کاری سے بچنے بدکاری سے بچنے کی آخری رات آج کی رات میری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی بے پردگی کی آخری رات آج کی رات ٹی وی چلنے کی آخری رات اگر آج کی رات تم نے توڑا کر لی میرا رب گواہ ہے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تمہیں مغفرت کا پروانہ دے دے گا کل کا سورج جو نکلے گا اپنے ساتھ کرنوں کے اندر ایک پیغام لے کر نکلے گا نسر اللہ قریب مسلمانوں تمہارے لیے کامیابی ہے انا فتحنا لکا نہ مبینہ تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے سبق پھر پڑھ تو عدالت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام دوسرے دنیا کی عدالت کا دنیا کی امامت کا ہم بڑے مسرور ہیں کہ یہاں علماء کرام کے اخلاص سے ان کے دعاؤں کی برکتوں سے ہمارے نوجوانوں نے بڑی محنت کے ساتھ جان فسانی کے ساتھ الحمدللہ بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے میں نے پچھلے جمعہ کی تقریر کے اندر بھی گجرات کے نوجوانوں کے ہمت اور حوصلوں کی اور جرت اور بے باکی کی میں نے تعریف کی کہ ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو چکا ہے جامع شہادت کی طرف ان کے قدم بڑھ چکے ہیں مجاہدانہ اوساف ان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں آج اس پرفتن فضا کے اندر ایسی مجاہدانہ باتیں سننا اور کہنا یہ نیک شگون ہے کہ گجرات کے مسلمانوں ہندوستان کے لیے تم پیغام مسلط لے کر آؤ گے تم خوشی کا پیغام لے کر آؤ گے تم بازی بن کر آؤ گے تم مجاہد بن کر آؤ گے اور دنیا کو بتاؤ گے کہ دنیا کو فتح سنتوں سے کیا جائے گا قرآن سے کیا جائے گا میں مبارکباد دیتا ہوں <coughs> جلسے کے منتظمین حضرات آئے ہوئے سامعین ہماری مائیں اور بہنیں اور جو حضرات اس کے اندر جان و مال لگایا اللہ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی خوشیاں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے اور ہمارے قاری صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے شروع ہی سے رابطے میں تھے میزبان اور ہمارے درمیان انہوں نے رابطہ بنا اللہ تعالیٰ نے بھی خیر نصیب فرمائے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے مولا ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے مولا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں مجاہدانہ زندگی دے دے غازیانہ زندگی دے دے جامع شہادت کا ہمیں شوقین بنا دے دنیا کی محبت اور دنیا کی لانت ہمارے دلوں سے نکال دے آخرت کی عظمت اور محبت پیدا فرما دے وطیخ الیام مدا بھی رہا بہن انداز تو ہی نے کہا تھا کہ یہ ایام ہے کہ ہم تاریخ کو بدل کر رکھتے ہیں مولا تاریخ کو بدل کر رکھ دے یہ دنیا مومنوں کی بنا دے یہ دنیا مسلمانوں کی بنا دے یہ دنیا اہل ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے آمین عام رب العالمین دو اعلان ہیں چھوٹے چھوٹے ایک اعلان یہ ہے